السلاط و سلام کی ختم نبوت کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے دین کی محنت بھی عطا فرمائی ہے دین اور دین کی محنت دونوں اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے اس لیے کہ انسانوں کی بلائی کامیابی دنیا اور آخرت کی راحت عزت ہر قسم کی برکتیں سارے خیر عافیت وہ دین پر عمل کرنے میں جو آدمی اپنے آپ کو دیندار بنائے گا اور اپنے عمل میں دین داخل کرے گا اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس کی دنیا بنائے گا پہلا وعدہ دنیا بنانے کا اور موت کے بعد کی جو آبادی زندگی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ اچھی کر دے گا دین انسانوں کی طاقت کے باہر کی چیز نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ لوڈ نہیں دیا اس سے زیادہ بوجھ اس پر نہیں ڈالا لا اللہ ہے کہ ہر ایک پر اللہ تعالیٰ نے اس کی طاقت اس کی قوت کے بقدر بوجھ ڈالا ہے اس لیے دین کا کوئی عمل مشکل نہیں ہے سر حدیث پاک میں حضور علیہ السلاط السلام نے فرمایا کہ دین آسان ہے قرآن کو اللہ نے آسان اتارا ہے دین کو آسان بنایا ہے لیکن جس آدمی نے دین پر چلنا سیکھا نہیں ہے اس کو مشکل معلوم ہو رہا ہے جیسے سائیکل چلانا بہت آسان ہے سات سال کا آٹھ سال کا بچہ چلاتا ہے اور ذرا اچھی مشق کرتا ہے تو ہاتھ چھوڑ کے چلاتا ہے بہت آسان ہے وہ لیکن پچیس سال کے نوجوان نے سائیکل چلانا سیکھا نہیں ہے تو اس کے لیے بہت مشکل ہے گھبرائے گا وہ تو ہوائی جہاز چلانا بہت آسان ہے اٹھارہ گھنٹے کی بیس گھنٹے کی فلائنگ کرتا ہے ایک پائلٹ لے کر چلتا ہے لیکن وہ آسان اس کے لیے ہے جس نے اس کو چلانا سیکھا ہے تو ہوا میں اڑتا ہے وہ اور اس کے ساتھ دو سو ڈھائی سو پانچ سو پیسنجروں کو لے کے اڑتا ہے لیکن ایک آدمی نے سیکھا نہیں ہے تو اس کے لیے مشکل ہے وہ ایسے دین اور عمل دین جو ہیں اللہ تعالیٰ نے بہت آسان اتارے ہیں بلکہ دنیا میں ہم جو زندگی گزار رہے ہیں جو زندگیاں مروج ہیں ابھی ان زندگیوں کے مقابلے میں دین والی زندگی زیادہ آسان جیسے آج کل لوگ شادی کرتے ہیں وہ شادی بہت مشکل ہے اس کے لیے تو لاکھ دو لاکھ روپے چاہیے اور پتہ نہیں اس کے کتنے لوازمات ہیں اور ایک وہ شادی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے اسلام کا جو طریقہ ہے اعظم النکاح برکتن برکت معونتن یہ سب سے اچھا برکت والا نکاح وہ ہے جس کا خرچہ سب سے کم ہو لڑکا قابل عمر ہے لڑکی قابل ہے ان دونوں کے بیچ میں دو گواہ ہیں مہر کے عوض میں ایجاب قبول ہو گیا نکاح شادی ہو گئی اپنا خود کا گھر نہیں ہے کرائے کا کمرہ لے لیں موت تک اگر اپنا گھر کا مالک نہ بنے تو اس کو قیامت میں سوال نہیں ہوگا کہ گھر کیوں نہیں بنائے تھا خبر میں اس کو فرشتے پوچھیں گے نہیں بھائی کیوں بغیر گھر بنائے آ گئے تم اتنی آسان ہے شادی ایسے زندگی کے تمام امور اور تمام اعمال اتنے ہی آسان ہیں اس سے زیادہ مشکل زندگی لوگ گزار رہے ہیں ابھی ابھی جو زندگی گزار رہے ہیں لوگ دین سے ہٹ کر جو زندگی ہے قوم و سماج کے رسم و رواج خاندان اور آبا و اجداد کے طریقے اور ہر روز ایجاد ہونے والی نئی نئی چیزوں پر جو لوگ خرچ کر رہے ہیں اور اپنی جسم کو جو مشقت میں ڈال رہے ہیں وہ بہت مشکل ہیں اس کے مقابلے میں دین بہت آسان ہے لیکن وہ مشکل آسان اس لیے معلوم ہو رہا ہے کہ وہ رواج اور ماحول میں ہے شادی میں لاکھ دو لاکھ روپیہ خرچہ کرنا یہ ماحول میں ہے دس بیس لاکھ روپے کا گھر بنانا اس کا ماحول بنا ہوا ہے وہ چیز رواج میں ہے اور دین کا دین کا جو اصلی اصلی طریقہ ہے عبادات میں معاملات میں معاشرت میں اخلاق میں عقائد میں وہ اصلی چیز رائج نہیں ہے جز لوگ ہیں کم لوگ ہیں جو اس پر حامل ہیں تھوڑا طبقہ ہے عقائد کے دین پر ایک بڑا طبقہ ہے کہ ان کے عقائد اچھے ہیں پھر اس میں سے چھٹے گا تو عبادات والے اور کم ہو جائیں گے پھر اس میں سے چھٹے گا تو معاملات والے اور کم ہو جائیں گے کہ جو اسلامی طریقے پر اپنے معاملات کرتے ہوں پھر اس میں سے چھٹے گا تو اخلاق والے اور کم ہو جائیں گے کہ معاملات ٹھیک ہیں عبادات بھی ہیں لیکن اخلاق اچھے نہیں ہیں پھر اس میں سے چھٹے کا معاشرت والے جز رہ جائیں گے کہ جن کی معاشرت میں دین ہے اخلاق بھی اچھے ہیں معاملات بھی ٹھیک ہیں عقائد بھی بہتر ہیں عبادت میں بھی ہیں لیکن معاشرت جو اس گھر کا رہن سہن بہت تھوڑا طبقہ بچ جائے گا وہ چیزیں رائج نہیں ہیں اس کا ماحول عموم میں نہیں ہے اس لیے مشکل معلوم ہوتا ہے اس لیے ضرورت اس بات کی ہے ہر جگہ ہر علاقے میں ہر بستی میں ہر گاؤں میں جو حضور علیہ السلاط والسلام نے جو مبارک زندگی کا خاکہ پیش کیا ہے اس زندگی کا ایک عملی ماحول بنایا جائے عقائد سے لے کر اخلاقیات تک زندگی کے تمام شعبوں میں اس کا ایک فضا ہموار کرنے کی ضرورت ایک ماحول بنانے کی ضرورت جیسے حضور علیہ السلاط والسلام نے مکہ سے ہجرت کر کے جب منتقل ہوئے مدینہ منورہ تو مدینہ منورہ جا کر دھیرے دھیرے قرآن کا نزول تو شروع ہو چکا تھا مکے سے تیرہ سال میں بہت سارا قرآن نازل ہو چکا تھا مدینہ منورہ جا کر دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے ان احکام کے مطابق عملی زندگیاں وجود میں آوے اس کی کوشش شروع کر دی اور اس کا ایک ماحول بنایا جس میں مردوں کو عورتوں کو بچوں کو بوڑھوں کو جوانوں کو پڑھے لکھوں کو ان پڑھوں کو سب کو اپنے ساتھ شریک کیا سب کو شریک کیا اور اس کی بنیاد مسجد سے ڈالی مسجد نبی علیہ السلاط والسلام سے اس کی بنیاد ڈالی اور مسجد سے ان باتوں کو چلایا گھروں تک بازاروں تک محلوں تک مارکیٹوں تک جوانوں تک بوڑھوں تک یہاں تک کہ اس کے اس سے آگے دنیا کے ممالک تک یہ صحیح بات صحیح طریقہ پوری انسانیت کو کیسے ملے اس کے لیے ایک نظام بنایا اور صحابہ کے وفود روانہ کیے شاہان عالم کے نام حضور علیہ السلاط والسلام کے خطوط ہیں جس میں افراد کے ساتھ خطوط بھیجے بجے جگہ جماعتیں بھیجی دعوت کی نسبت پر کہ لوگوں کو ایک صحیح طریقے سے متعارف کراوے زندگی گزارنے کا وہ طریقہ جو طریقہ اللہ مقبول ہے اس طریقے سے انسانیت کو متعارف کراوے اس طریقے کی پہچان کراوے اور اس طریقے کو دنیا میں عام کریں اس کے لیے اپنے صحابہ کو بھیجا اس کا ایک نظام بنایا منظم طریقے سے اور ایک ماحول تیار کرنے کی کوشش کی اپنی صحیح چیز کو چلانے کی اتنی کوشش کی اتنی کوشش کی کہ اچھا خاصا باطل تو اس مثبت کوشش سے ہی ختم ہو گیا کہ صحیح چیز جیسے لوگوں میں آنا شروع ہوئی رواج پکڑنا شروع ہوئی ایک ماحول بنتا گیا ایک ماحول بنتا گیا لوگوں کے دلوں میں اللہ کی عظمت بٹھائی جب اللہ کی عظمت قلوب میں آئے گی تو اللہ کے حکم کی عظمت آئے گی پہلے اللہ کی عظمت بٹھائی لوگوں کی اللہ کی طاقت بتائی اللہ کی قدرت بتائی اللہ کی بڑائی کو بتایا اللہ کی شان کو بتایا اس کا سب کچھ کرتا دھرتا ہونا لوگوں کو سمجھایا اور لوگوں کے دلوں میں اللہ کی عظمت پیدا کی پھر اللہ کے حکم کی عظمت پیدا کی اور چونکہ حضور علیہ السلاط والسلام اللہ کی طرف سے رسول پیغمبر نمائندے بن کر آئے ہوئے تھے تو اپنی نمائندگی کی حقیقت ان کے دلوں میں اتاری اپنی رسالت کو تسلیم کروایا مسلط ہو کر نہیں زبردستی نہیں مسلط ہو کر تسلیم نہیں کروایا لوگوں کو اسلام و تفہیم کے سمجھا کر لوگوں کو سمجھا کر اپنی بات رکھی اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلاط السلام کو بادشاہ بنا کر نبوت نہیں دی آپ کو پیشکش ہوئی کہ مسلط ہو جائے سب کے اوپر کون نہیں مانتا ہے دیکھ لیتے ہیں جو نہیں مانے گا اس کو یہ سزا ہوگی جو نماز نہیں پڑے گا اس کے لیے اتنا جرمانہ ہوگا جو کلمہ نہیں پڑے گا اس کو نکال دیا جائے گا بلکہ اسلام و تفریح کے ذریعے سے اللہ کی بڑائی سمجھائی ہے یہی یعنی انسانوں کی فطرت ہے کہ ان کو اسلام و تفریح کے راستے سے جتنا سمجھایا جائے گا اتنا ہی صحیح بات کو انسان قبول کرے گا سلیم الفطرت ہے انسان اصلا حقیقتا فطرت پر پیدا ہوتا ہے کل مولود کہ ہر ایک فطرت پر پیدا ہوتا ہے اس کے دل میں سلامتی ہے اصلا سلامتی ہے باہر کی چیزوں کی وجہ سے دل میں خرابی آتی ہے ماحول کی وجہ سے جس ماحول میں پروان چڑھتا ہے اسی لیے مزید حضور علیہ السلام نے فرمایا فأبواه او أو يمجسانه أو اور کہ اور یو اس کے ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں نصرانی بناتے ہیں یا مجوسی بناتے ہیں اس کا ماحول اس کو بگاڑتا ہے اس لیے حضور علیہ السلاط والسلام نے وہاں مدینے میں ایک صاف ستھری فضا بنائی صاف ستھرا ماحول بنایا جس ماحول میں دعوت ہے جس ماحول میں دین کی تعلیم و تعلم ہے جس ماحول میں ذکر و عبادت ہے اور جس ماحول میں مخلوق خدا کی خدمت ہے اس ماحول میں یہ چیزیں تھیں کہ ہر آدمی اللہ کی بڑائی اور عظمتوں کو بول رہا ہے کوئی سبحان اللہ بول رہا ہے کوئی الحمدللہ بول رہا ہے کوئی اللہ اکبر بول رہا ہے کوئی لا الہ الا اللہ بول رہا ہے اور مختلف کلمات ہیں کیونکہ ان کی تو زبانیں عربی ہیں جتنی تصبیحات ہیں تصبیحات ہیں اور مختلف اوقات کے جو اذکار ہیں وہ تو ان کی زبان ہے موقع و موقع یہی ہے ایک دوسروں سے مل رہا ہے تو سلام کرنا السلام علیکم کوئی اچھی چیز دیکھ رہا ہے تو ماشاء اللہ چڑھائی پر چڑھ رہا ہے تو اللہ اکبر اللہ کی بڑائی بول رہا ہے نیچے اتر رہا ہے پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ تو اس ماحول میں اللہ کی بڑائی اور عظمتوں کو بولا جاتا تھا یہ ان کے عام جملے تھے کوئی سلام کر رہا ہے کوئی جواب دے رہا ہے کوئی بیمار ہے تو اس کی عیادت کر کے اس کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ گھبرائیے مت اللہ اچھا کر دے گا ہر بات میں اللہ ہے کھانا کھا رہے ہیں تو بسم اللہ کھا چکے ہیں تو الحمد للہ کہ ہر بات میں اللہ کا نام ہے ہر وقت اللہ کا نام ہے اللہ کی بڑائی کا تذکرہ ہے اللہ کی عظمتوں کا تذکرہ ہے ایک دوسروں سے مل رہے ہیں تو ملتے جلتے بھی اللہ کی تعریف کر رہے ہیں اللہ کی حمد کر رہے ہیں اپنے نبی علیہ السلاط والسلام کے مبارک طریقوں کا اور آپ کی مبارک باتوں کا آپس میں تذکرہ کر رہے ہیں ان تذکروں سے ان مذاکروں سے وہ چیزیں وجود میں آتی ہیں جن چیزوں کو بولا جاتا ہے جن چیزوں کو سنا جاتا ہے وہ چیزیں زبان کی بولوں کے راستے سے اور کان کی سماعت کے راستے سے قلب تک دل تک اترتی ہیں ان چیزوں کی عظمتیں اترتی ہیں اسی کی محبتیں اترتی ہیں ان چیزوں کے حصول کا شوق بڑھتا ہے پہلے آدمی سنتا ہے پھر بولتا ہے جو چیزیں بھی ہمارے دلوں میں گھر کی ہوئی ہے اللہ کا غیر اور اس کی ایسی محبت اندر بیٹھی ہوئی ہے کہ آدمی اس کے پیچھے نماز قربان کر دیتا ہے اس کے پیچھے اللہ کا حکم قربان کر دیتا ہے ان چیزوں کی ایسی سے دل میں اتری ہوئی ہے کہ اس میں کمی نہ ہوئی کھانے پینے کی اور جو ضروریات کی جو چیزیں ہیں انسانی ضروریات اس کی محبتیں اتنی زیادہ دلوں میں اتری ہوئی ہیں کہ اس کی وجہ سے لوگ دین اور امال دین کو قربان کر دیتے ہیں مال کی محبت اتنی اندر ہے کہ تجارت اور کاروبار کے لیے آدمی سب کچھ قربان کر رہا ہے اللہ رسول کی محبت کے مقابلے میں مال کی محبت ہے دین کی محبت کے مقابلے میں اسباب کی اور دنیا کی چیزوں کی محبت دل میں گھر کیے ہوئے ہیں اس لیے جب مقابلے کا وقت آتا ہے جب مقابلے کا وقت آتا ہے ایک طرف اللہ رسول ہوں اور ایک طرف اپنی دنیا ہو ایک طرف دین ہو ایک طرف اپنی چاہتے ہوں ایک طرف دین ہو ایک طرف اپنے قوم سماج کے رواج اور رسومات ہوں ایک طرف دین ہو ایک طرف بیوی بچے ہوں تو اس وقت دین قربان ہو جاتا ہے اور آدمی کے مقابلے کی چیز کو ترجیح دے دیتا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ان چیزوں کے مذاکرے اتنے زیادہ ہیں اتنے زیادہ ہیں کہ دین مغلوب ہے اللہ کی ذات کہ مذاکرے وہ مغلوب ہیں غالب یہ چیزیں ہیں یہاں تک کہ جو اذان جو اذان پنج وقتہ دی جاتی ہے پانچ وقت ہم دیکھیں ذرا کہ جو پنچ وقتہ اذان ہے اس اذان سے متعلق ہے کہ اذان کے وقت بات نہ کی جائے بلکہ اذان کا جواب دیا جائے ان کلمات کو دہرایا جائے جو مؤذین کہتا ہے حدیث پاس میں آتا ہے تو ہم اندازہ کریں کہ ہم میں سے اذان کے وقت اس اذان کا جواب دینے والے کتنے ہیں یہ ایک ماحول ہے جو غلط ماحول رواج پایا ہوا ہے اس لیے عظمت غیر اللہ کی زیادہ دل پر ہے اس لیے حضور علیہ السلاط والسلام کے علاوہ کے طریقوں کی محبت زیادہ ہے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی معاشرت اور آپ والی نظام زندگی کے مقابلے میں قوم سماج اور دنیا کے اور اقوام کی جو زندگیاں ہیں وہ زندگیاں زیادہ انسانی انسانی معاشرے پر غالب ہیں اس لیے بڑی ضرورت ہے ہماری ایک بڑی ضرورت کہ اس صحیح زندگی کو رواج دینے کے لیے اس صحیح زندگی کو رواج دینے کے لیے اور زندگی کے تمام شعبوں میں دین داخل ہو صرف عبادتوں میں نہیں بلکہ زندگی کے تمام شعبوں میں دین داخل ہوں اس کے لیے اس کے لیے ہر فرد اپنے بس کی کوشش کرتا رہے جس کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ اس کے لیے اپنی جان و مال لگاتا رہے اور اپنے بس کی کوشش کرتا رہے چوبیس گھنٹے یہ فکر آدمی کے دل و دماغ پر سوار رہے دین کے احیاء کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک زندگی کو وجود میں لانے کی فکر ہر وقت دل و دماغ پر سوار رہے کوئی وقت غفلت میں نہ گزرے ذمہ داری کے ساتھ وقت گزاری ہو ذمہ داری جیسے آپ ڈیوٹی پر ہیں ڈیوٹی والا فرد اپنی راحت کے ساتھ اپنی راحت کے ساتھ اپنی ذمہ داری پر ہوتا ہے وقت پر وہ کھانا بھی کھاتا ہے وقت پر آرام بھی کرتا ہے لیکن اس کو اپنی ذمہ داری کے بارے میں فکر ہے کہ میرے ذمے کوئی ذمہ داری ہے ایک دکاندار آدمی اپنی دکان کے سارے تقاضوں کو پورا کرتا ہے اپنی راحت و آرام کے ساتھ وہ اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتا ہے کہ اس دکان کا میں ذمہ دار ہوں اس دکان میں مال خرید کر لانا اور خریدے ہوئے مال کو ترتیب کے ساتھ جمانا اور اس مال کی حفاظت کرنا اور اس مال کو بیچنے کی تدبیریں کرنا آنے والے گاہکوں کو مال دینا ان سے پیسہ وصول کرنا اور اس کے جتنے تقاضے ہیں ان سارے تقاضوں کو وہ اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے ایک کسان اپنے کھیت میں کھیت اس کی کھدائی سے لے کر اور ہل جوتنے سے لے کر اس کی فصل کٹنے تک کی پوری ذمہ داری اپنے ذمے لیتا ہے اس کو سونے کی ضرورت پڑتا ہے آرام بھی کرتا ہے لیکن وہ کوشش کرتا ہے کہ میرے آرام کے وقت میں یہاں کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے جو مجھے نقصان پہنچا دے میری غیر حاضری کے موقع پر یہاں کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جس سے میری فصل کا نقصان ہو جائے اس پوری کوشش کے ساتھ وہ اپنے کھیت کو سنبھالتا ہے اور ذمہ داری لیتا ہے ایک جانور پالنے والا آدمی بیس پچیس پچاس جانور پالے اس نے تو وہ جانوروں کی خدمت اس طرح کرتا ہے اپنی اپنی ذاتی رعایت کے ساتھ لیکن کوشش کرتا ہے کہ میرے ان جانوروں میں نقصان نہ اٹھانا پڑے ایسے ہر مسلمان اپنے دین پر عمل کرنے کا ذمہ دار ہے اور اس دین کو دنیا میں پہنچانے کی تدبیر کرنے کا وہ مکلف ہے تو وہ تدبیر کرے اس اس کا ایک اچھا انتظام کریں جیسے حضور علیہ السلام نے اور صحابہ نے اپنی ذات سے دین پر عمل کرتے ہوئے اپنے بعد یہ دین دنیا تک پہنچے اور قیامت تک باقی رہے اس کے لیے نے انتظام کیا لاپرواہی نہیں برتی اپنے دین سے اپنے دین سے لاپرواہی نہیں برتی انہوں نے اس کے لیے نے انتظام کیا اپنے بس کی کوشش کی انہوں نے اور اس کی ان کی کوششوں کے واقعات سیرت صحابہ میں موجود ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود ہیں کہ کس کس طرح انہوں نے کوششیں کی ہیں تاکہ دین اپنی صحیح صورت میں اپنی اصل شکل میں دین اگلی نسلوں تک پہنچ جاوے اور یہ دین زندگیوں میں باقی رہے اس کے لیے جوہد ہے ایک محنت ہے ایک کوشش ہے اس کے لیے یہ جو تبلیغ کا کام ہے وہ اسی کی ایک نقل ہے اسی کی ایک نقل ہے مقام پر رہ کر اپنے محلے میں اپنے گھر میں اپنی بستی میں اپنے علاقے میں ماحول ہم کیسے بنائیں گے اور باہر کی نقل و حرکت کے ذریعے سے دنیا کے اور علاقے اور خطے کے لوگوں کو اپنے صحیح دین سے کیسے متعارف کریں گے یہ اس کی شکلیں ہیں چار مہینے لگانا چلا لگانا تین دن لگانا مقام پر مقامی محنت کے پانچوں عمل کرنا یہ اس کا ایک ڈھانچہ ہے جس کے ذریعے سے محنت کی ایک مشق ہے محنت یہ تو سارا محنت کی ایک مشق ہے یہ اصل نہیں ہے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کام کی جتنی ترتیبیں ہیں اور محنت کا جو نظام ہے اس محنت کے ذریعے سے مطلوب وہ محنت ہے جو محنت حضور علیہ السلام اور صحابہ نے کی یہ منتہا نہیں ہے یہ تو وہاں تک پہنچنے کے لیے ایک طریقہ ہے ایک ترتیب ہے اس محنت کے ذریعے سے ہم اس محنت تک پہنچ جاویں جو محنت حضور علیہ السلاط السلام اور صحابہ نے کی ہے جیسے مکتب میں بچہ قاعدہ پڑھتا ہے تو قاعدہ اس کا انتہا نہیں ہے یہ تو قاعدہ قرآن پڑھنے کے لیے ہے یہ قاعدہ جو پڑھ رہا ہے وہ تو اس لیے پڑھ رہا ہے کہ قرآن پڑھے گا وہ اور قاعدہ تو اس لیے پڑھ رہا ہے کہ آگے جا کر قرآن ناظرہ پڑھ کے پھر اس قرآن کو سمجھے گا اور ناظرہ اس لیے نہیں پڑھا کہ صرف ناظرہ پڑھے گا بلکہ اس سے اوپر اس کے مقاصد ہیں کہ اس قرآن کو سمجھنا پھر وہ سمجھے ہوئی عمل اس قرآن پر عمل کرنا اور پھر وہ دوسروں کو سمجھانا دوسروں تک پہنچانا یہ ساری چیزیں لیکن ابتدا اس کی اس قائدے سے ہو رہی ہے اس لیے مکتب میں بچوں کو قاعدہ پڑھایا جاتا ہے تو یہ جو ہماری محنت ہے وہ بنیادی محنت ہے کہ جس کے ذریعے سے ہر ایک میں استعداد پیدا ہو کام کرنے کی استعداد پیدا ہو دعوت دینے کی استعداد بنے اللہ کی بات کرنے کی صلاحیت بنے دین کو سیکھنے سکھانے کی استعداد بنے اللہ کی عبادت اور اللہ کا ذکر کرنے کی استعداد پیدا ہو اور مخلوق کے خدا کی خدمت کرنے کی صلاحیت اجاگر ہو اس کے لیے بیرونی نقل و حرکت کے ساتھ یہ مقامی پانچ اعمال ہیں کہ آدمی اپنے گھر بار کاروبار کے ساتھ اپنے گھر پر رہتے ہوئے اپنے محلے اپنے گھر میں اپنے محلے میں کیسے دین زندہ ہو اس لیے کہ سب سے پہلے ہر انسان اپنی ذات کا مکلف کہ اپنی ذات کو دین دے اپنے آپ کو دین پر چلا لیں دین پر چلنے کی مشق کریں اتنی مشق کر لیں اتنی مشق کر لیں جیسے وہ آٹھ سال کے بچے نے سائیکل چلانے کی مشق کر لی اب رات کے اندھیرے میں دین کے اجالے میں اس کے لیے سائیکل چلانا آسان ہے ایسے ہر مسلمان دین پر چلنے کی ایسی مشق کر لے ایسی مشق کر لے کہ سردی گرمی میں یسر عسر میں ہر وقت دین پر چلنا اس کے لیے آسان ہو جائے دین جو ہے طبیعت بن جائے دین طبیعت بن جائے پھر دین کے خلاف کی چیز سے آدمی کو اچھی نہ لگے جیسے بازے کھانے آدمی کی طبیعت بن گئے اپنے ایک ماحول میں رہتے رہتے ایک کھانوں کی جو قسمیں ہمارے یہاں رائج ہیں وہ ہماری طبیعت بنے ہوئے ہیں وہ ہماری طبیعت جیسے مرچ مسالہ تیل وغیرہ ڈال کر پکا کر کھانا یہ ہماری طبیعت بنا ہوا ہے ہمارا بچہ ہو یا بوڑھا ہو اگر اس کو بغیر مرچ کا اور بغیر نمک کا کھانا دو تو لقمہ اٹھا کر فوراً رکھ دے گا بھائی یہ کھانا اچھا نہیں اس کی طبیعت اس کھانے کی بنی ہوئی تو چاہے کتنا بہترین سالن ہے لیکن اس میں نمک نہیں ہے تو آدمی فوراً لقمہ رکھ دیتا ہے اس کی طبیعت کے خلاف ہے ایسے دین ہماری طبیعت بن جائے اور دین کے خلاف جو چیزیں ہیں چاہے وہ عقائد میں ہو عبادات میں ہو معاملات میں ہو معاشرت میں ہو اخلاق میں ہو کاروبار اور تجارت میں ہو کھیتی باڑی میں ہو سیاست میں ہو زندگی کے جتنے شعبے ہیں جن شعبوں میں دین کے خلاف کی کوئی چیز ہوگی تو وہ آدمی کو پسند نہیں آئے گی چاہے وہ کرنے والا ابا ہو امی ہو بیوی ہو بھائی ہو کہ دین کے خلاف ہے حضور علیہ السلاۃ السلام کے اعمال کے خلاف ہے صحابہ کے مقدس اعمال کے خلاف ہیں بزرگوں کی مبارک زندگیوں کے خلاف ہیں جو ہمارے لیے حجت ہے درجہ بدرجہ جو اس کے خلاف ہے یہ دین طبیعت بن جاوے اس لیے دین پر چلنے کی عملی مشق ہے کہ ہر آدمی مشق کرے نماز پڑھنے کی روزہ رکھنے کی زکات ادا کرنے کی اللہ کی یاد میں لگنے کی قرآن پڑھنے کی یہ اپنی دانت سے کرنے کے اپنی ہماری تربیت کے اعمال لوگوں کے ساتھ نے سلوک کی مشق بیوی کے ساتھ بچوں کے ساتھ محلے والوں کے ساتھ پڑوسیوں کے ساتھ اپنوں کے ساتھ پرایوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ دشمنوں کے ساتھ کون سا طریقہ ہے برتنے کا دوستی میں اتنے آگے نہ نکل جا رہے کہ دوستوں کی رعایت پہ ہم بے دین بن جاویں اللہ رسول کے طریقوں کو ٹھکرا دیں اور دشمنی میں اتنے آگے نہ بڑھ جاوے کہ ماں باپ سے دشمنی کر بیٹھے ہر آدمی کو اپنے آپ سے بننے کی ایک مشق ہے یہ دعوت کا کام اپنی زندگی بنانے کی ایک مشق ہے یہ کہ زندگی کے تمام شعبوں میں آدمی اپنے دین کو دیکھتا ہوئے چلے اس لیے جتنی طلب آدمی میں پیدا ہوئی اس طلب کے بقدر پھر اس کو لیتا رہے اس کو لیتا رہے دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے ایک آدمی کوشش کرے گا سال دو سال چار سال نہیں گزریں گے کہ وہ اپنی ذات سے کامل مکمل دیندار بن جائے گا نہیں بنا ہے تو وہ دین کے اس راستے پر پڑ جائے گا کہ جہاں اس کو پورا دین مل جائے گا یہ کس کی مشق ہے اس لیے روزانہ کا مشورہ ہے کہ آدمی اپنی بے دینی کو سب سے پہلے سوچے مشورے میں اپنے آپ کو پہلے سوچے کہ میں کہاں تک پہنچا ہوں اور پھر اپنے گھر کو سوچے گا اپنے محلے کو سوچے گا کہ محلے کا کیا حال ہے روزانہ کا جو مشورہ ہے پہلے کہہ بھائی سر جوڑ کے بیٹھ کر فکریں کریں یہ تو اس کا سلجھا ہوا لفظ ہو گیا مشورہ باقی اصل کہتے تھے بھائی وزیدار جماعت جو ہے وہ سر جوڑ کر بیٹھے اور فکر کریں کیا فکر کریں کہ اپنی ذات سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان تک اللہ کا مبارک اور پاکی زادین کیسے زندہ ہو جائے اس کی فکر کریں کوئی رسم نہیں ہے بیٹھنا یہ کوئی رسم نہیں ہے ایک کام ہے ایک ذمہ داری ہے کہ مجھے اپنے دین سے متعلق سوچنا ہے اپنے گھر کے دین سے متعلق مجھے سوچنا ہے اور اپنے محلے کے دین سے متعلق مجھے سوچنا ہے اب صبح صبح بیٹھ کر اس کی فکر کی اس کو سوچا ہے اب وہ سوچ کر اس کے لیے کیا کرنا تو اس کے لیے بھی بزرگوں نے امال بتائے اپنے اندر دین لانے کے لیے روزانہ انفرادی اعمال ہر آدمی کو بتائے کہ روزانہ صبح شام اللہ کا ذکر کر کے اپنے دل کو نرم کریں اللہ کے قرآن کی تلاوت کر کے اللہ سے اپنا رابطہ قائم کریں اپنی نمازوں کا اہتمام کریں اور اپنی زندگی سنت کے مطابق گزارنا جتنی کمی ہے اس کی روزانہ تلافی کرتا جاوے اپنے گھر کے دین کی جو کمی ہے اس کے لیے عمل بتایا کہ روزانہ فضائل کا حلقہ اپنے گھر میں لگا کر اپنی بیوی میں بچوں میں بھائیوں میں بہنوں میں ماں باپ میں اپنے گھر کے افراد میں دین کی طلب اجاگر کریں ان کے اندر دین کی رغبت پیدا کر کے پھر دھیرے دھیرے دھیرے ان کو دین دیں اور اپنے محلے کی جو بے دینی ہے اس کی تلافی کے عمل کہ روزانہ مسجد میں تعلیم کا حلقہ قائم کیا اور روزانہ ڈھائی گھنٹے لگا کر جو لوگ مسجد سے دور ہیں مسجد کے ماحول سے دور ہیں یا مسجد سے مسجد تو آ رہے ہیں لیکن محدود دین پر قناعت کیے ہوئے ہیں اپنی نماز روزوں پر اور بقیہ دین سے خالی اور ہاری ہے تو ایسے لوگوں کو ایک ایک کے پاس جا کر ان کی ملاقات کر کے ان کو پورے دین کی دعوت دے کر اس دین میں دنیا اور آخرت کی کامیابی اور نفوں کو سمجھا کر ان کو دین اور دین کی محنت کے لیے تیار کرنا اس کے لیے روزانہ کا ڈھائی گھنٹہ ہے ایک منظم نظام ہے کوئی معمولی چیز نہیں ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے اور بزرگوں کی ایک جماعت اہل, علم اور اہل اللہ کی ان کے سال ہاں سال کی محنتیں قربانیاں مجاہدے اور ان کا اللہ کے سامنے رونا دھونا گر گڑانا اس کے بعد اللہ کی طرف سے دیا ہوا ایک نظام ہے کوئی ویسے ہی چلی ہوئی چیز نہیں ہے اور اس کے منافع ہیں دنیا میں کہ اس محنت کے راستے سے کیا نفے وجود میں آئے ہیں افراد تک پہنچنے کی جو ایک شکل بنی ہے اور عموم تک پہنچنے کا ایک نظام بنا ہے امت کے عموم تک شرابیوں تک جواریوں تک اور امت کے وہ افراد جو مسجد سے کوس اور دور تھے جو عید جمعہ تو جمعہ عید میں بھی مسجد میں نہیں آ پا رہے ان تک پہنچ کر ان تک پہنچ کر ان کو اللہ کا تعارف کروا کر ان کو سمجھا بجھا کر مسجد اور پھر مسجد سے آگے وہ پتا نہیں کون کہاں پہنچ گیا اللہ ہی جانتا ہے ایک نظام ہے یہ جو حضور علیہ السلاۃ و اور صحابہ کی محنت سے ملتا جلتا ہے اس کی ایک نقل ہے اس کی ایک نقل ہے یہ مقامی محنت کا نظام بیرونی نقل و حرکت کا نظام کہ فرد لے فرد سے لے کر امت کے آخری فرد تک ایک سے لے کر مجموعے تک اور امت کے تمام طبقات کوئی آدمی خالی نہ بچے کیونکہ طبقات امت وہ آبادیوں میں محلوں میں آباد ہیں اور ہر محلے میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مسجد کش ہو رہی ہے ان سے گاؤں میں ہے تو گاؤں میں کوئی مسجد ہے شہر کے محلے ہیں تو شہر کے محلوں کی مساجد ہیں اور ہر گھر کسی نہ کسی مسجد سے کنیکٹ ہیں کہ وہ جمعہ میں اس مسجد میں جاتا ہے جمعہ میں بھی نہیں جاتا تو ان کے ان کے گھر کا نکاح اس مسجد میں ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہو رہا ہے تو وہ اس محلے کا امام ان کے گھر کے لوگوں کی نماز جنازہ پڑھا رہا ہے کہیں نہ کہیں ہر مسلمان کا گھر کسی مسجد سے لگا ہوا ہے تو مسجد کی جماعت کے راستے سے محنت کا ایک نظام ہے یہ ایک ترتیب ہے یہ جن علاقوں میں جن بستیوں میں وہاں کے لوگوں نے اس کو سمجھا اور اس پر عملی طور پر کام شروع کیا تو اس کے نفے آج دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پر مسجد میں آنے والوں کی تعداد پانچ درج ہوتی تھی آج وہاں مسجدوں کی توسیع ہو رہی ہے وہاں محلے میں ایک مسجد تھی وہاں مسجدیں بن رہی ہیں جہاں مکتب میں دو پانچ بچے آتے تھے اب ان ملاقاتوں کے راستے سے لوگوں میں بیداری لا کر اور لوگوں کو اللہ کے راستے میں روانہ کر کے ان ماں باپ میں اب شوق اور فکر پیدا ہو رہی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے اچھے استاد کی تلاش میں کہ ہمارے بچوں کو تعلیم ملے ہمارے بچے قرآن پڑھیں ہمارے بچے قرآن حفظ کریں ہمارے بچوں کو دین کا علم ملے اور زندگی کے مختلف شعبوں میں دین کے جانے کی راہیں بن رہی ہیں لیکن ہماری ہماری یہ شکل اور ہماری یہ کوشش محدود نہ ہو صرف عبادات کی حد تک نہیں ہے بلکہ ہر فرد امت میں پورے دین پر چلنے کا جذبہ پیدا ہو پورے دین پر صاحب اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ اس محنت سے کیا چاہتے ہیں تو فرمایا احیاء ما جاء به الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کے ذریعے سے میں ہر اس چیز کو زندہ کرنا چاہتا ہوں جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں ہر وہ چیز زندہ کرنا چاہتا ہوں زندگی کے تمام شعبوں میں دین آ جائے ہر فرد امت اپنے دین کی فکر میں زندگی گزارنے والا بن جائے اس کے لیے مقامی محنت کا ایک ڈھانچہ ہے یہ ایک شکل ہے ایک ایک کی ایک ایک تک پہنچنے کی راہ ہے ایک ایک میں طلب بیدار کرنے کا ایک ذریعہ ہے کہ اپنی مسجدوں میں مشورے کو مضبوط کیا جا رہا اس کو رسم نہ بنایا جا رہا بلکہ اس کو مضبوط کیا جا رہا ہے اور اپنی رات سے فکر شروع اور بیٹھنے والا سوچ ہے کل کا دن میں نے کیسے گزارا ہے آماد کے اعتبار سے نمازوں کے اعتبار سے ذکر و تلاوت کے اعتبار سے اور اپنے ڈھائی گھنٹے جس کو ڈھائی گھنٹہ ایک شکل بنا کر ڈھائی گھنٹہ نہ ابتدا نہ انتہا بلکہ ایک ایک شروعات ہے کہ اس ڈھائی گھنٹے کے ذریعے سے آدمی آدمی دیندار ہو کر زندگی گزارنے کی مشق کر رہا ہو اور اس ڈھائی گھنٹے کی محنت کے ذریعے سے ایک آدمی دائی ہو کر زندگی گزارنے کی مشق کر رہا ہو کہ روزانہ اس وقت میں دو تین آدمیوں کی جماعت بن کر بستی اور محلے میں ایک ایک گھر جا کر جیسے آدمی دین کی بات کرتا ہے یا کوئی اور کر رہا ہے تو ان کے پاس بیٹھ کر سن رہا ہے تو ایسے یہ ڈھائی گھنٹے میں اتنی مشق ہو جاوے اتنی مشق ہو جاوے کہ اب یہ مسلمان چوبیس گھنٹے جس وقت جہاں بھی ہو وہ دائی ہونے کی حیثیت سے رہیں جیسے حضور علیہ السلاط السلام دائی ہونے کی حیثیت سے تھے تو آپ کے دن دعوت کے ساتھ گزرتے تھے صحابہ میں صفت منتقل ہوئی تھی تو جہاں جاتے تھے دائی بن کر رہتے تھے جو مل رہا ہے اس کو بات کرتے تھے اس کو آخرت کے بارے میں فکر مند کرتے تھے جو ان کی صفت تھی دنیا کے ملکوں میں گئے تو ملک والوں کو دین کی طرف متوجہ کیا لوگوں کے امال میں کمی دیکھی تو ان کو امال کی طرف رغبت دلائی اخلاق کے اعتبار سے کمی دیکھی تو ان کو اس لائن سے متوجہ کیا علم کے لائن سے کمی دیکھی تو ان کو علم کی طرف متوجہ کیا کہ ہم اپنے دین کے دائی ہیں ہر مسلمان دائی ہیں ہم دنیا کے دائی نہیں ہیں ہم چیزوں کے دائی نہیں ہیں ہم دنیا کے اسباب کے دائی نہیں ہیں بلکہ ہم دین کے دائی ہیں اعمال کے دائی ہیں یہ ہر مسلمان کی صفت ہے ہر مسلمان کی صفت ہے یہ کہ وہ دائی بن کر رہے اپنے گھر میں رہے تو بیوی بچوں میں دائی بن کر رہے محلے میں رہے تو محلے میں دائی ہونے ہونے کی حیثیت سے رہے گا اگر آدمی دین کی باتوں کو کہتا سنتا ہے دائی بن کر رہے تو وہ خود گناہوں کی زندگی سے بچ سب سے پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ اپنی ذات سے گناہوں کی زندگی سے بچ جائے گا اور وہ آدمی جانے انجانے باطل کا دائی بننے سے بچ جائے گا کہ حق کا دائی ہے اللہ کی طرف بلا رہا ہے اور حضور علیہ السلاط السلام کی مبارک زندگی کی طرف بلا رہا ہے تو یہ آدمی باطل کا دائی بننے سے بچے گا دین کا دائی ہے تو غیر دین کا دائی بننے سے بچ جائے گا بلکہ یہ تو اپنی تجارت کے لیے دکان پر بیٹھا ہے وہاں بھی اسی سوچ اور اسی فکر کے ساتھ ہوگا ایک طرف اپنا کاروبار کر رہا ہوگا تو دوسری طرف سوچ رہا ہوگا کہ ہمارے پڑوس والا جو ہے وہ کیسے نماز میں آگے اور آنے والے گاہکوں کے متعلق سوچ رہا ہوگا یہ آدمی ہے کئی سالوں سے ہمارے پاس آتا ہے لیکن اس کے پاس دین نہیں اس کو دین کیسے ملے اس کی تدبیر اندر سوچ رہا ہو اپنی دنیا سے اپنی آخرت بنا رہا ہوگا بلکہ اپنی دنیا سے اوروں کی بھی آخرت بنانے کی سوچ رہا ہو اور دائی بن کر رہے گا اس لیے یہ ایک مشق ہے کہ روزانہ آدمی ڈھائی گھنٹہ تین گھنٹہ چار گھنٹہ جو اسے موقع ملے جو اسے موقع ملے لیکن چونکہ انسانی طبیعت میں جو ہے سستی ہے کاہلی ہے اس لیے کم از کم اپنے آپ کو اتنے کا تو پابند کریں کہ بھائی چلو ڈھائی گھنٹے سے میں شروعات کروں ایک وقت کی تعین کروں کہ اتنا وقت مجھے کم از کم اللہ کے دین کی نقل و حرکت کے لیے دین کی دعوت کے لیے دین کی محنت کے لیے مجھے روزانہ لگانا ہے اتنا تو پابند کروں اپنے آپ کو اور اتنا وقت میں اپنے محلے کے گھروں پر جا کر ایک ایک مسلمان سے ملاقات کر کے اپنا وہ دین کی دعوت میں لگاؤں ہونا تو یہ تھا کہ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ اور ہماری زندگی کی ایک ایک کڑی وہ اللہ کے دین پر لگ جاتی ہمارے مال کی ایک ایک پائے وہ دین پر لگتی لیکن چونکہ ہم ضرورتوں سے بھرے ہوئے ہیں اللہ نے انسانوں کے ساتھ ضرورتیں وابستہ کی ہیں تو ٹھیک ہے اپنی ضرورت کا وقت اپنی ضرورت میں لگا دیں اور اپنی ضرورت کا مال اپنی ضرورتوں میں لگا دیں لیکن اس سے زائد جو ہمارے پاس ہے اس کی ہم کوشش کریں کہ ہماری ضرورت سے زائد جو مال اور وقت صلاحیت ہمارے پاس ہے وہ اللہ کے دین کے حیا کے لیے لگے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لگے حضور علیہ السلاۃ السلام کے مبارک اور پاکیزہ طریقوں کو دنیا میں جگہ ملے اس کے لیے میری زندگی کا یہ قیمتی سرمایہ جان اور مال لگ جائے یہ ہماری سعادت مندی ہے یہ ہماری خوش قسمتی ہے ورنہ وقت تو چوراہوں پر گزر جائے گا وقت گزارنے کے لیے کوئی آپ کو جگہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے چوراہوں پر گزر جائے گا پارکوں میں گزر جائے گا کھیل کے میدانوں میں گزر جائے گا اپنے گھر کی بیٹھکوں پر گزر جائے گا وقت گزارنے کے لیے کوئی جگہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے ہاں اس وقت کو صحیح بنانے کے لیے اور اس وقت کو قیمتی بنانے کے لیے آپ کو اپنے اس وقت میں کوئی جگہ بنانی ہوگی کہ اس وقت کو مجھے کہاں لگانا ہے اس کو مجھے دین کی دعوت میں لگانا ہے اس کو مجھے انسانوں کی ہمدردی اور خیرخواہی میں لگانا ہے مخلوق کے کی خدمت میں لگانا ہے میرے پاس یہ وقت ہے اپنے وقت کی جب تک ترتیب نہیں دیں گے وہ وقت صحیح نہیں گزر پائے گا اس لیے تعین کرواتے ہیں کہ بھائی صبح یا شام اپنے وقت کی تعین کر لیں گے کہ یہ وقت ہمارا محنت میں گزرے ہیں یہ وقت ہمارا محنت میں گزرے ورنہ تعین ہم نے نہیں کیے تو پھر وہ وقت کہیں بھی گزر جائے گا کام وقت پر نہیں ہوگا ہر وقت کے لیے کوئی کام اور ہر کام کے لیے کوئی وقت طے کرو عقل مند لوگوں نے ایسا کہا کہ ہر وقت کے لیے کوئی کام اور ہر کام کے لیے کوئی وقت طے کر لو تو کام آسان ہو جائے گا اس لیے بزرگوں نے کہا بھائی روزانہ ڈھائی گھنٹہ طے کر لے مہینے کے اپنے تین دن کا ہفتہ طے کر لیں اپنے گشتوں کے دن طے کر لیں اس کے بغیر قابو میں نہیں آئے گا طے نہیں ہوگا تو کیسے قابو میں آئے گا جیسے ہمارے گھروں کا جو نظام ہے کاروبار کے لیے دکان کا وقت طے ہے ہوٹل کا وقت طے ہے تجارت میں دانے ڈالنے کا وقت طے ہے کہ کس وقت دانے کھیتی میں دانے ڈالنے ہیں اور کب اس کو کاٹنا ہے کب اس کو پانی دینا ہے اس کے اوقات طے ہیں اس وقت میں دن دو دن آگے پیچھے ہو جاتے ہیں تو وہ چیزیں کھٹائی میں پڑ جاتی ہیں ایسے دین کے اعمال لیے اللہ نے بھی جو فرائض انسانوں کے دل میں فرض کیے ہیں ان کو اوقات کی تعین کے ساتھ فرض کر دیا کہ یہ چیزیں فرض ہیں نمازوں کو وقت متعین پر فرض کر دیا روزوں کے لیے وقت طے کر دیا اور حج کے لیے وقت طے کر دیا زکوٰۃ کے لیے سال پورا ہو کر اس کے لیے ایک مقدار ایک ایک مقدار اور اس کے لیے وقت کی تعین کر لی کہ ایک سال پورا ہو جائے پھر ادا کر دے اوقات کی تعین ہے تاکہ وقت کا وقت پر کام آسان ہو جائے اس لیے جو بندے دعوت کے کام کو بھی وقت کی تعین کے ساتھ کرتے ہیں اپنے ڈھائی گھنٹے کا وقت طے کر لیا تین دن کا ہفتہ طے کر لیا سالانہ خروج کا مہینہ طے کر لیا تو وہ پابندی سے کام کرتے رہتے ہیں چلتے رہتے ہیں اور ترقی کرتے جاتے ہیں اللہ کا تعلق بڑھتا جاتا ہے دین کی دعوت کی فکریں ان کی بڑھتی جاتی ہیں ان کا ان کا اللہ کے راستے میں نکلنا وقت پر آسان ہو جاتا ہے اور ان کے ذریعے سے جو خیر خیر پھیل رہی ہے وہ پھیلنا آگے بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ وقت کی تعین کے ساتھ آدمی اپنا کام کر رہا ہے اس لیے کہ نظام ہے مقامی محنت کا مقامی محنت کا سستی سے دن گزار دیں گے دن گزر جائیں گے اور اگر اپنے آپ کو محنت میں لگائیں گے تو وہی دن ہمارے قیمتی بن جائیں گے اور جتنی محنت ہوگی بستیوں میں اتنی بے دینی کٹے گی اور اگر محنت نہ ہوئی محنت نہ ہوئی تو پھر مختلف راستوں سے بے دینی داخل ہوگی بے دینی داخل ہوگی عبادات کی لائن سے بے دینی آئے گی معاملات کی لائن سے بھی آئے گی معاشرت سے لائن سے آئے گی مختلف راہیں ہیں بے دینی کے داخل ہونے کی جہاں سے گاؤں میں بستی میں اسی لیے تو حضور علیہ السلام نے مرتبہ موقع پر فرمایا اگلے بعد میں آنے والے زمانوں کا تذکرہ کر کے کیا ہوگا اس وقت تمہارا کیا ہوگا تو اس وقت ایک صحابی نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ ہم پڑھ رہے ہیں قرآن ہم ہمارے بچے ان کو بعد والوں وہ ان کے بعد والوں کو پڑھائیں گے وہ ان کے بعد والوں کو پڑھائیں گے تو حضور نے فرمایا کہ یہود بھی اپنی کتاب پڑھتے تھے اور انہوں نے اپنے بعد والوں کو پڑھا ہے کہ انہوں نے بھی اپنے بعد والوں کو لیکن ابھی وہ اپنے صحیح چیز پر نہیں ہے اس لیے بہت چوکنا ہونے کی ضرورت ہے بہت زیادہ چوکنا کیونکہ باطل جو ہے اتنی اسپیڈ کے ساتھ آ رہا ہے سب جگہ باطل پوری طاقت کے ساتھ آ رہا ہے سارے راستوں سے آ رہا ہے سب جگہ سے آ رہا ہے ایسے موقع پر چوکن نہ رہنے کی ضرورت کہ ہمارے گھروں ہمارے گھر ہمارے محلے ہماری بستیاں ہماری ذاتیں ہماری اولادیں وہ اس کا شکار نہ ہو اور وہ اصل زندگی پر باقی رہے جو زندگی حضور علیہ السلام اور صحابہ کی زندگی جو امال والی زندگی ہے نمازوں کے اہتمام والی زندگی ہے اور دین سیکھ کر عمل دین کی پابندی والی زندگی ہے جو اصل زندگی ہے اس زندگی پر ہم بھی برقرار رہے ہماری اولادیں برقرار رہے ہماری نسلیں اس پر برقرار رہے اور دنیا کی پھیلی ہوئی انسانیت کو حضور علیہ السلاۃ السلام والا مبارک دین اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا مبارک طریقہ ملے اس کے لیے ہماری کوششیں برقرار رہیں سستی نہ برتیں غفلت نہ کریں غفلت نہ کریں بلکہ محنت میں اپنے آپ کو مشغول کریں طبیعت گھبراتی ہے نفس جو ہے نا نفس وہ مجاہدوں سے گھبراتا ہے نفس مجاہدوں سے گھبراتا ہے اور پیچھے ہٹتا ہے اور خصوصاً جب دنیا جب دنیا کی وہ سطح ہوتی ہیں جب مال آتا ہے اسباب آتے ہیں جب مال و اسباب بڑھتے ہیں صحابہ اس سے بھاگتے تھے جب مال و اسباب بڑھے تو صحابہ صحابہ نے اس کو چلتا کیا چلتا کیا اور اپنے آپ کو انہیں پرانی زندگیوں پر باقی رکھا چھنے ہوئے آٹے کی روٹی بنا لے تو کیا حرج ہے فیض عمر نے کہا کیا مدینہ کے سب لوگ چھنے ہوئے روٹی آٹے کی روٹی کھاتے ہیں اپنے آپ کو زندگی پر باقی رکھا مجاہدے والی زندگی مال جب اللہ دیتا ہے اس وقت آدمی کا امتحان بڑھ جاتا ہے اسباب جب بڑھتے ہیں تو امتحان بڑھتا ہے اس میں آدمی کا امتحان بڑھ جاتا ہے جی، جی، جی، کیا آدمی اس مال اور اس اسباب کے ذریعے سے راحت و آرام کی زندگی کا انتخاب کرتا ہے یا اس مال و اسباب کے ذریعے سے اپنی آخرت بنا لیتا ہے اس سے دونوں بناتے ہیں یا تو آدمی ان مال و اسباب کا استعمال کر کے راحت و اسباب کی ایسی زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے کہ دھیرے دھیرے دھیرے زندگیوں سے پہلے دعوت جاتی ہے عبادت رہتی ہے پھر دھیرے دھیرے وہ عبادت بھی کمزور ہو جاتی ہے اور رخصت رخصت پر پر آ آ جاتی جاتی ہے کہ ذرا تیز ہوا چلی بھائی گھر میں نماز پڑھ لو ذرا صبح بارش ہو گئی تو کہاں مسجد جائیں گے گھر میں پڑھ لیتے ہیں پھر وہ رخصت ہے آدمی کو اسی لیے رخصت جو ہے نا رخصت وہ ایسا ہے جیسے جانور جو ہے نا جانور کسی کے کھیت کے کنارے پر چڑھ رہا ہے گھاس کھا رہا ہے چرتے چرتے چرتے کس وقت دوسرے کے کھیت میں جائے گا اس کو خود کو پتا نہیں ہوگا وہ جو جب سر پہ ڈنڈا پڑتا ہے تب پتا چلتا ہے کہ دوسری جگہ آ گیا ہوں ایسے رخصت ہے کہ رخصت پر عمل کرتے کرتے آدمی شبہات میں چلا جاتا ہے اور شبہات میں سے حرام میں گھس جاتا اور مغیبات کے تذکروں کو بڑھانا مادے کی عمومی میں فضا بنی ہوئی ہے اور دلوں پر مادہ غالب ہے تو اس وقت اللہ کی بڑائی بولنا ہے تاکہ مادے اور چیزوں کا یقین دل سے نکل جائے مادے اور چیزوں کا یقین دل سے نکلے اور اللہ کا یقین دل میں پیدا ہو اور چونکہ آخرت ہماری منزل ہے آج آخرت بھولے ہوئے ہم سوچیں کہ دن بھر میں ہمارے گھر میں قبر کا تذکرہ کتنی مرتبہ ہوتا ہے پورے ہفتے میں ہم آپس میں بیٹھ کر قبر کی باتیں کتنی مرتبہ کرتے ہیں وہاں تو حضور نے فرمایا کہ کثرت سے لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو حضور یہ فرما رہے ہیں کہ لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو اور ترغیب دے رہے اپنی امت کو کہ قبرستان جایا کرو قبرستان جایا کرو اس کی ترغیب دے رہے ہیں اور ہم سوچیں کہ ہمارے ماحول میں قبر کا تذکرہ کتنا ہے جو سب کا ٹھکانا ہے سب کو جانا ہے آدمی چاہے یا نہ چاہے بھائی دنیا کے بعض پلیس اور بعض علاقے ایسے ہیں جہاں سب کو جانا نہیں ہے لیکن وہاں کی باتیں سب کرتے ہیں وہاں کی باتیں کرتے ہیں دنیا کے مشہور مقامات کی باتیں کرتے ہیں دنیا کے مشہور ممالک کی باتیں کرتے ہیں جس وقت جو چیز ہائی لائٹ دنیا میں اخباروں سے میڈیا کے راستے سے ہوتی ہے گھر گھر میں اس کا تذکرہ ہوتا ہے حالانکہ زندگی بھر وہاں نہ جانا ہے اور نہ وہاں کی کوئی چیز استعمال کرنی اس کو پتا ہے لیکن پھر بھی اس کے تذکرے گھروں میں مارکیٹوں میں بازاروں میں یہاں تک کہ وہاں سے گھس کر مسجدوں میں داخل ہو گئے لیکن وہ جگہ جہاں ہر ایک کو جانا ہے وہ ہماری خبر ہے کہ قبر کا تذکرہ ہو گھر گھر جا کر ایک ایک مسلمان سے جو ہم دین ایمان آخرت کی باتیں کریں گے اس میں قبر کی دو باتیں کریں گے کہ بھائی چالیس پچاس سال زندگی گزار کر پھر قبر کے کھڑے میں جانا ہے جہاں ہم اکیلے ہوں گے یہ گھر والے ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے ہمارا مال ہمارے ساتھ نہیں ہوگا وہاں ہمارا عمل ساتھ میں ہوگا پھر اس خبر سے آگے سفر کر کے جانا ہے محشر میں محشر میں وہ دن ایسا ہوگا کہ جس دن کوئی کسی کو نہیں پہچانتا ہوگا ہر ایک ایک دوسروں سے انجان ہو جائے گا کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا یوم یقر المر اوم افی ہے اوم میں ہی وہ ابھی ہی وہ صاحبت ہی وہ بنی ہے نکلنے میں کوئی کسی کو نہیں پہچانے وہ دن ہمارا حشر کا دن ہے اس دن ہر آدمی اپنے عمل کے ساتھ کھڑا ہوگا وہ بھائی امن ضرورت خیرا وہ بھائی امل نسکول شررا کہ ذرا برابر آدمی نے نیکی کی ہے وہ اپنی اس نیکی کے ساتھ اٹھے گا اور ذرا برابر آدمی نے برائی اور گناہ کیا ہے تو وہ اپنی اس برائی کے ساتھ اٹھے گا ہر سب اس کے ساتھ جائے گا اس کے عمل ناموں میں ہر چیز محفوظ ہو رہی ہے آدمی کی نظر کے گناہ اس اس کے کے کانوں کے گناہ اور اس کے ہاتھوں کے گنا اور اس کے پورے جسم کے روئے روئے کے گنا وہاں پر اس کے ساتھ جائیں گے اور اس کے جسم کے اعضا اس کے حق میں شہادت اور گواہی دیں گے منف دن والا افواہ وہ تو کل لما وہ تو شد اور جرم بما ماکان یکل کہ آج اللہ زبان پر مہر لگا دے گا آدمی کا ہاتھ بولے گا کہ ہاتھ سے کیا کیا ہے اس ہاتھ سے کیا کیا ہے حرام کے پیسے گنے تھے حلال کے گنے تھے وہ تو ہاتھ کرے گا وہاں کہ کون سے پیسے گنے ہیں صحیح جگہ دستخط کی تھی یا غلط کسی کی تاریخ کی تھی وہ آج اس دن بولے گا یا بولے گی وا کہ کس کے لیے دستخط کی تھی کس کی تاریخ میں کی تھی یہ حق میں دستخط ہوئی تھی نہ حق میں ہوئی تھی یہ اللہ کے لیے ہوئی تھی غیر اللہ کے ہوئی تھی یہ اپنے قوم اور سماج اور برادری کے لیے کیا کام تھا یہ اللہ کے لیے کیا تھا وہ وہاں ہاتھ بولے گا پیر بولے گا وہاں پر وہ آخرت کا تنخیرہ کرنا ہے حضور علیہ السلام السلام کے ماحول میں جیسے ظاہری دین اپنا تھا جو نماز روزہ زکات حج اخلاق و اعمال کا جہاں تذکرہ ملتا ہے وہاں سیرت کی کتابوں میں اور حضور علیہ السلام کی مبارک زندگی میں آخرت کا تذکرہ ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مرتبہ قبر کو حشر کو جنت کو جہنم کو اور حساب کو میزان کو اور آخرت کے مراحل کو اللہ کے غضب اور غصے کو بیان کیا ہے آج ہماری گلیوں محلوں میں اس کے تذکرے نہیں ہیں مہینوں گزر جاتے ہوں گے مہینوں گزر جاتے ہوں گے ارے وہ گلیاں محلے تو دور کی بات ہے ہمارے ممبروں پر بھی آخرت کا تذکرہ بہت تھوڑا ہے کہ جس ممبر سے آخرت کو بولا جا رہا ہو خبر کو بتایا جا رہا ہو اور جنت کو بتایا جا رہا ہو کہ جنت کیسی حسین چیز ہے جو ہمارا اصلی ٹھکانا ہے اس جنت میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اور مستقیوں کے اللہ نے وہاں ٹھکانا بنایا ہے اور جنت کی یہ نعمتیں ہیں انسان کی طبیعت میں فطرت میں لالچ ہے اللہ تعالیٰ نے بھی جگہ جگہ بار بار قرآن میں جنت کا تذکرہ کیا اور حدیثوں میں حضور علیہ السلام السلام نے بار بار اپنی احادیث میں جنت کو کھولا ہے جنت کی نعمتوں کو کھولا ہے جنت کا گھر ہے انسان کی طبیعت ہے دنیا میں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے اس گھر کو سنوارنے کا جی چاہتا ہے آدمی کو کپڑوں کا اور لباس کا شوق ہے انسان کو کھانے پینے کے شوق ہوتے ہیں پہننے اوڑھنے کے اور خوبصورت دکھنے کے شوق ہوتے ہیں جتنے انسان کے شوق ہیں وہ سارے شوق کا سامان اللہ نے جنت میں تیار کیا اور فرمایا لکم فیحا تشتہی انفسکم و لکم فیحا مات نظلم بن غفور الرحیم کہ ہماری اصل مزے اڑانے کی جگہ جنت ہے دنیا نہیں ہے یہاں گھر بنانے اور سور بند سنورنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہیں یہاں تو ذمہ داری پوری کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں بقدر ضرورت اپنا گھر بنا لیں گے اور بقدر ضرورت آدمی دو کپڑے چار کپڑوں میں زندگی گزار لے گا خواہشات پوری کرنے کے لیے دنیا میں نہیں آئے ان مذاکروں کی ضرورت ہے گھر گھر جا کر ایک ایک مسلمان آپس میں دوسرے مسلمان کو اس کی دعوت دیں کہ ہمارے لیے اللہ نے آخرت میں نعمتیں تیار کر رکھی ہیں اس کے لیے دنیا میں ایمان والی زندگی ہے اس کے لیے دنیا میں تقوی والی زندگی ہے اس کے لیے دنیا میں اللہ کی رضا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں والی زندگی ہے مزے کرنے کی جگہ جنت ہے چند سالوں کا انتظار ہے چند سالوں کا انتظار ہے وہ سال پورے ہو گئے اگر صحیح پر پورے ہوئے ہیں تو آدمی کا موت کا وقت ہی جو ہے اس کے لیے خوشی کا دن ہوگا اور وہیں سے اس کے سامنے آخرت کی نعمتوں کو کھولا جائے گا موت کے وقت کی جنت سے جنت کا کفن لے کر اور جنت جنت کا جنت سے بہترین گلدستے لے کر ملک الموت اور انسان اسی بندے کے پاس پہنچتے ہیں جس بندے نے اللہ کی مرضی پر صحیح زندگی گزاری ہے اس کا اکرام وہیں سے شروع ہو جاتا ہے وہیں سے اس کے پاس پریچے آ جائے سطر وال ملاری کا اللہ کا خواب کروں وہ بالجنت شروع اللطی کن تمٹو آدوم پریچے اس کے پاس آتے ہیں نازل اترتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں اللہ تخاف ولا تحزن کہ جو چیزیں تیری چھوٹ رہی ہیں ان کا تو غم نہ کر اور آگے کی منزلوں کا خوف نہ کر خبر حشر میں تیرے لیے راحت ہی ہونے والی ہے اور یہاں جو پراپرٹی تیری چھوٹ رہی ہے تیری دنیا چھوٹ رہی ہے تیری بیوی بچے چھوٹ رہے ہیں تو ان کا غم نہ کر اللہ تفاف والا تہزن وہ اب شروع بل جنت اللہ کن تم تم اور اس جنت کی بشارت لے لے جس کا تجھے وعدہ کیا گیا ہے یہ اللہ کی طرف سے بشارتیں شروع ہو جاتی ہیں اور پھر حقیقی زندگی کا آغاز ہوتا ہے آدمی کی قبر میں جاتا ہے تو اس کی قبر جنت کا باغ بن جاتی ہے اس کے لیے قبر کا قبر میں جو ہے جنت کا بستر بچھایا جاتا ہے اور وہاں کی نعمتیں اور وہاں کی ہوائیں خوشبوئیں اس کو ملتی رہتی ہے وہاں اور قیامت تک مزے سے پڑا رہے گا وہاں ان چیزوں کا تذکرہ حضور علیہ السلام نے اپنے حادث میں کیا ہے ہم سوچیں ذرا ہم سوچیں کہ اس حقیقت کو ہم کتنا بولتے ہیں اس حقیقت کو کتنا بول رہا ہے یہ ملاقاتوں سے مطلوب ہے کہ گھر گھر جا کر ایک ایک فرد کے پاس جا کر ایمان نماز اور اعمال اور علم اور ذکر اور اکرام اور اخلاص اور آخرت اور اللہ کے راستے کی نقل و حرکت اور ان اعمال پر ملنے والے جو اجر اور بدلہ ہیں ان اعمال پر کیا بس ایمان اور ایمانی زندگی پر کتنا بڑا اجر ہے مومن کا کتنا بڑا درجہ ہے نماز اور اہتمام نماز پر اور نماز کے ایک ایک الگ جز کو ایک ایک جز کو سنوارنے پر اللہ کی طرف سے کتنا بڑا انعام ہے اس کے کتنے فضائل حادث میں اور علم سیکھنے کے کتنے فضائل ہیں صحیح علم والی زندگی پر اللہ کی طرف سے کیا ملنے والا ہے ان تمام چیزوں کو بولنے کی ضرورت ہے ابھی ہم نے بولنا ہی چھوڑ دیا ہے لوگ کہتے ہیں بہت دین کی باتیں ہو رہی ہیں بہت لیکن کتنی ہو رہی ذرا ہم سوچیں ایک طبقہ ہے نا جو کہتا ہے کہ بہت اجتماع ہوتے ہیں بہت دن کی باتیں ہو رہی بہت جماعت فیصد نکالا فیصد کے کتنا ہو رہا فیصد نکالا ان کے کتنا ہو رہا اس کے مقابلے میں دوسرا کتنا ہو رہا ہے یہ شیطان کا چکر ہے شیطان کا چکر ہے جو باتیں ہمیں رات دن کرنی تھی جو باتیں صبح شام کی ہماری غذا اور خوراک کی طرح جو باتیں ہمیں گھر میں بازار میں مارکیٹ میں منڈی میں ہر جگہ کرنی تھی آج وہ باتیں بھی غائب ہو گئی چند رسمی باتیں رہ گئی چند رسمی باتیں رہ گئی اس لیے ضرورت ہے کہ ڈھائی گھنٹے کے ذریعے سے گھر گھر جا کر ایک ایک مسلمان سے ملے پندرہ دن میں ایک مرتبہ پندرہ دن میں ایک مرتبہ کم از کم ہمارے محلے میں بسنے والے مسلمان بھائی سے ہماری ملاقات ہو ہم اس سے اچھا گمان لے کر جائیں گے ہم یہ سمجھ کر نہیں جائیں گے وہ بے دین ہے اس کو دین پر لانا ہے ہم تو اپنے لیے جائیں گے کہ ہمارے اندر دین کی حقیقت پیدا ہو اور مسلمان بھائی کو ملنے جا رہے ہیں تو مسلمان سے ملنے کے جتنے فضائل ہیں اللہ تعالیٰ اس فضائل کا اجر دے گا ایک مسلمان سے ملنے کے کیا فضائل ہیں اس کی ملاقات کریں اور اسے اس کے بارے میں اور گھر کے بارے میں بھی تفکر کریں کہ گھر میں دین آوے گھر میں اعمال آوے گھر کی معاشرت میں دین آوے معاملات میں دین آوے اس کے لیے گھر کی تعلیم ہے کے گھر میں فضائل میں حکایت صحابہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ ازواج متحرات بناتے طیبات صحابہ کے بچے بوڑھے جوان صحابہ کے بیمار تندرست صحابہ کے مقیم و مسافر اور ان کی زندگی کے مختلف واقعات ان کی عبادات ان کے معاملات ان کا صبر و شکر ان کا توکل ان کا زہد اور ان کا علمی ولولہ ان تمام امور سے متعلق مختلف ابواب ہیں وہ اور پھر اس کے بعد نماز روزہ زکات حج اور کلام پاک کی تلاوت اور اس کو سیکھنے کے فضائل اور اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد میں لگنے کے فضائل اور فضائل صدقات میں مالداروں کے متعلق غریبوں سے متعلق مال خرچ کرنے کے مال روکنے کے عید برعید و احساب اور فضائل حج ان تمام سے متعلق یہ ضروری دینی وہ چیزیں ہیں جو ہر مسلمان کی ضرورت ہے جو ہر مرد عورت کی ضرورت ہے جو ہر بوڑھے جوان کی ضرورت ہے جو ہر مالدار و غریب کی ضرورت ہے وہ بنیادی چیزیں اس میں جمع کی گئی ہیں اس کو ہر مسلمان کے گھر میں معمولاً اس کو پڑھنے کی کوشش کی جائے تاکہ وہ جذبات بنے ہمارے لیے وہ جذبات بنے صحابہ جیسے صحابیات جیسے گھر کی معاشرت میں دین لانے کا ایک مؤثر ذریعہ ہے ایک مؤثر ذریعہ ہے پھر وہ ان کے ذریعے سے گھر کے بچوں عورتوں میں طلب پیدا ہوگی کسی بچے میں طلب پیدا گئے حفظ کرنے کی اس کو مدرسے میں پہنچا دیں گے کسی بچے میں طلب پیدا گئے عالم بننے کی اس کو مدرسے میں پہنچا دیں گے کسی میں اچھی تجارت کی طلب پیدا ہوگی اس کو تاجر بنا دیں عورتوں کے مختلف جذبات بنیں گے ان جذبات کے متعلق پھر ان کو دین دیں گے لیکن ابتدا اور شروعات ہوگی فضائل کے ذریعے سے اور فضائل کے استحزار کے ساتھ جتنا عمل ہوگا وہ عمل مستحکم ہوگا وہ عمل مستحکم ہوگا کہ فضیلت کے استحزار کے ساتھ ہے وہ کسی اور غرض سے پاک ہوگا کہ اللہ کی طرف سے ملنے والے انعام کی فضیلت کے استظار کے ساتھ جو عمل ہے وہ اور ابرات سے پاک ہو جائے گا اس لیے جتنا فضائل کو سنیں گے اتنا تھوڑا یہ ہماری خوراک ہے انعامات کے فضائل کو سنیں تاکہ رغبت پیدا ہو اندر شوق سے نماز پڑھیں بہت سمجھ کر نہیں نماز کے لیے پیدل جانے کا شوق ہو کہ ایک ایک قدم پر اجر ملے گا نماز کے لیے گھر سے وضو کر کے جانے کا شوق پیدا ہو تاکہ اس کے قدم پر اجر بڑھ جائے گا نماز کے لیے پہلی سب میں نماز پڑھنے کا شوق پیدا ہو اس کا اجر اور مل جائے گا تقویر اولا کے ساتھ پڑھنے کا شوق ہوگا اس کا اجر اور ملے گا امام کے ساتھ تقویر تحریمہ کے ساتھ آدمی پڑھنے کی فضیلت کو سنے گا اس کی رغبت پیدا ہوگی اس کا اجر ملے گا جب اللہ نے اتنی وسعت کے ساتھ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی وسعت کے ساتھ ایک ایک عمل کے فضائل بیان کیے ہیں تو پھر ان فضائل کے استحزار پر اس کے ساتھ عمل کرنے میں ہمارا کیا بگڑتا ہے کہنا اللہ کو ہے اللہ دے رہا ہے دینے والا اللہ ہے اور اس نے الگ الگ فضائل بیان کروائے نماز کی فضیلت الگ گھر سے وضو کر کے جاوے تو فضیلت الگ پیدل چل کے جاوے تو اس کو ثواب زیادہ ملے گا گھر سے وضو کر کے جاوے تو اور ثواب بڑھ جائے گا پہلی میں پڑھے گا تو اور ثواب بڑھ جائے گا تقبیر اولا کے ساتھ پڑھ رہا ہے تو اس کا ثواب اور بڑھ جائے گا پھر اس کی نماز کی کیفیت جتنی اچھی کیفیت ہوگی اس کی کیفیت کے بقدر اس کا اجر بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا اس لیے فضائل کو سننا ہے نماز کے بھی روزوں کے بھی ذکر کے بھی سلاوت کے بھی عبادت کے بھی مخلوق کے خدا کی خدمت کا اجر کیا ہے اور لوگوں پر مال خرچ کرنے کے کیا فضائل ہیں زکات دینے کے کیا فضائل ہیں نفل صدقات کے کیا فضائل ہیں اور مسجد بنانے کے کیا فضائل ہیں بیواؤں پر یتیموں پر خرچ کرنے کے کیا فضائل ہیں اپنے بیوی بچوں کو حلال کا لقمہ کھلانے کے کیا فضائل ہیں اور اپنی بیوی کے منہ میں پکا پکایا لقمہ رکھنے کے کیا فضائل ہیں ان سارے فضائل کو سننا ہے تاکہ اندر رغبت ہر کام ہمارا رغبت کے ساتھ اور شوق کے ساتھ ہو بوجھ کے ساتھ نہ ہو رغبت کے ساتھ ہو آدمی کی کمائی پر بھی جا رہا ہو تو رغبت سے جائے گا پھر کہ حلال کمائی کے فضائل ہیں اللہ تعالیٰ حلال کمائی پر اجر دے گا جو جو نقہ کما کر آدمی اپنے بیوی بچوں پر فرض کرے گا حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کو صدقے کا ثواب ملے گا اور بہترین صدقہ وہ بتایا جو آدمی اپنے اقربا پر فرض کرتا ہے فضائل صدقات میں سارے ابواب ہیں اس لیے فضائل کے حلقوں کو قائم کریں اس کو معمولی نہ سمجھیں اپنے آپ کو مستغنی نہ سمجھیں فضائل کا علم بھی مسائل کا علم بھی یہ علم علم نبوت ہیں دونوں علم ہیں اور دونوں حضور کی مبارک ذات سے نکلے ہوئے آپ کی مبارک زبان سے نکلے ہوئے علم ہیں دونوں میں سے کسی کو حقیر نہ سمجھے دونوں میں سے کسی کو حقیر نہ سمجھے حضور علیہ صلاحط والسلام کی زبان مبارک سے نکلا ہوا علم یہ نہیں کہ یہ تو ہو رہی نا پچاس برس کی فضائل نے تعلیم ہمیں جو بہت عمری لی تھی یہ علم نبوت کی حفارت ہے علم نبوت کی حفارت ہے اپنے آپ کو محتاج بنا کے میں ضرورت مند ہوں جن فضائل کو پڑھا جا رہا ہے اس کا میں محتاج ہوں یہ حضور کی مبارک باتیں ہیں میں مستقلی نہیں ہو سکتا اور مسائل کا علم ہے اس کے بھی ہم محتاج ہیں کہ مسائل کے بغیر ہماری نماز کیسے صحیح ہوگی ہماری تجارت کیسے صحیح ہوگی آدمی چاہے کتنی اچھی نماز پڑھنے والا ہے کتنا اچھا روزہ رکھنے والا ہے لیکن اگر تجارت کے راستے سے حرام داخل ہوا ہے مسائل کے نہ جاننے کی وجہ سے تو پھر آدمی کیسے اپنی نماز اور روزے کو اللہ کے وہاں قبول کروا سکے گا یہ ہماری ضرورت ہے بقدر ضرورت پھر جس کے جن مسائل کی ضرورت جس کو ہے وہ اپنے مسلک کے معتبر علماء سے اپنے مسائل معلوم کریں اور ان مسائل کے مطابق اپنا عمل بناویں لیکن رغبت اور شوق جو پیدا ہو وہ فضائل کے راستے سے ہوگا اس لیے اپنی مسجدوں میں فضائل کے حلقوں کو قائم کریں اور اپنی ذات سے ہم نمونہ بنے دوسروں کے لیے اچھا نمونہ بنے کہ ہم اپنی ذات سے پابندی کریں اپنی ضرورت سمجھ کر طلب کے ساتھ رغبت کے ساتھ سنیں ہم یہ ہماری ضرورت ہے فضولیات اور بکواس کو کتنا روزانہ سنتے ہیں چوکوں پر بیٹھ کر چوراہوں پر بیٹھ کر چوپالوں پر بیٹھ کر پتا نہیں کیسے کیسے لوگوں کی زبان سے سنتے ہیں فاسقوں کی زبان سے فاجروں کی زبان سے منافقوں کی زبان سے اور اللہ کے دشمنوں کی زبان سے پتا نہیں کتنا ہم فضولیات بکواس سنتے ہیں اور اخبار بینی میں کتنا وقت ضائع کر رہے ہیں کیا یہ اچھا ہو کہ ہمارا یہ وقت حضور والے مبارک علم کی طلب میں اور حضور والے مبارک اعمال میں اگر یہ ہمارا وقت گزر جاوے تو یہ وقت ہمارے لیے دنیا آخرت میں خیر کا ذریعہ بن جائے گا اس لیے اپنی مسجدوں میں فضائل کے حلقوں کو قائم کریں آدھا گھنٹہ تعلیم کریں آدھا گھنٹہ تعلیم کریں اور ساری کتابوں میں سے فضائل نماز حکایت صحابہ فضائل ذکر فضائل قرآن رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے تو فضائل رمضان تاکہ رمضان ہمارا اچھا گزر جائے حج کے ایام ہیں لوگوں کو حج کی رغبت دلانے کا زمانہ ہے جیسے فارم بھرنے کا مہینہ دو مہینہ ہوتا ہے جس میں لوگوں کو رغبت دلائی جاتی ہے کہ بھائی حج کرنے کے لیے تو وہ سب فضائل حج پڑھے تاکہ لوگوں میں شوق پیدا ہو اور جلدی جلدی جن کے اوپر فرض ہوا ہے وہ لوگ اپنے حج کی تیاریاں شروع کر دیں اس کو فضائل حج پڑھا جاوے نماز روزانہ فرض ہے تو ہماری کوشش ہو کہ فضائل نماز روزانہ ہو رہی ہو پھر اس کے ساتھ فضائل ذکر ہیں فضائل قرآن ہیں اور فضائل تبلیغ ہیں فضائل تبلیغ ہیں تاکہ اس کی ہم میں رغبت پیدا ہو کوئی زائد ہمارا نہیں ہے یہ کوئی ہمارے زائد نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے ملی ہوئی جو ذمہ داریاں اس امت کو ہیں ان ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے ہاں درجہ بدرجہ درجہ بدرجہ کس پر کتنی ہے وہ اپنی جگہ ہے لیکن ہر ایک پر ہر ایک پر ذمہ داری ہے کل لو کو مرائن وہ کل لو کو مشغول اور ہے کہ تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے نگران ہے اور ہر ایک سے اپنی ذمہ داری کا سوال کیا جائے گا تم للناس تأمرون بالمعروف اخرجت عن اور وتؤمنون باللہ کہ تم بہترین امت ہو تم کو لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالا گیا ہے تم لوگوں کو بھلائیوں کی فرائیو کی باتوں کا حکم کرتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو یہ اللہ کے کلام کے آیتیں ہیں <coughs> یا ایوہ الذین آمنوا هل ادلکم اللہ تجارت تنجیکم من عذاب کم منظاب علیم تم و تجاہدون فی سبیل اللہ بی اموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون اس میں اللہ تعالیٰ بہترین تجارت قرار دے رہا ہے اس کے فضائل سنیں ایک بھائی کو دین کی بات سمجھانے کا کیا فائدہ ہے ہمارے درجے ہمارے ذمے کتنے درجے کیوں ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی بیوی کو دعوت دیں اپنے بچوں کو دعوت دیں اپنے بھائیوں کو دعوت دیں اپنی بہنوں کو دعوت دیں اور محلے کے لوگوں کو دعوت دیں یہ کتنے درجے کی ذمہ داری ہے اور اس ذمہ داری کو پورا کرنے پر اللہ کی طرف سے کتنی بڑی بڑی فضیلتیں ہیں اور اس ذمہ داری کے ترک پر کتنا بڑا حساب ہے کتنا بڑا حساب ہے وہ فضائل تبلیغ میں شیخ رحمت اللہ علیہ نے اور موجودہ پستی کے واحد علاج میں مولانا احتشام صاحب نے اس کو تفصیل سے کھولا ہے اس لیے فضائل کے حلقوں کو قائم کریں رسمی چیز نہ ہو بلکہ سوچے ذرا دھیان سے سنیں کہ اس میں کیا کہا جا رہا ہے اس میں کیا کہا جا رہا ہے روزانہ وہ ہماری غذا بنتی رہے گی روزانہ قوت عمل پیدا ہوگی سستی دور ہو جائے گی قوت عمل پیدا ہوگی سستی دور ہوگی اندر چستی آئے گی فکر بڑھے گی امت کا درد و غم بڑھے گا اور محنت کرنے کا دائیا پیدا ہوگا محنت کرنے کا دائیا پھر آدمی اوزر بہانے نہیں نکالے گا کہ سر میں درد تھا پیٹ میں درد تھا گھر گیا تو اصل میں رک گیا کوئی تھا نہیں اس میں گھر گھنٹے نہیں لگائے میں نے یہ سارے بہانے ہیں بہانے پھر سارے بہانے دور ہو جائیں گے آدمی کا گھر کا درد اس کو بے چین کرتا ہے گاؤں میں دکان ڈال نہیں چلتی ہائی وے پر جاتا وہاں نہیں چلتی تو یہاں سے بروچ سورت بمبئی اور مہاراشٹر پتہ پتا نہیں کہاں تک جاتا ہے اندر کا ایک دکھ ہے اندر کا ایک دکھ ہے کہ میرے بچوں کی پرورش کا مسئلہ ہے یہ حضور علیہ السلام کی امت کے دین کا مسئلہ ہے پھر بہانے نہیں ہوں گے تب یہ چلے گی پھر کام پر اس کے لیے روزانہ یہ ہماری ٹونک ہے کہ مسجد میں فضائی کا حلقہ قائم کر کے کوشش کریں کہ سارے مسلح بیٹھے اور اپنے گھر میں اپنے گھر والوں سے مشورہ کر کے اپنے گھر میں فضائل کا حلقہ قائم کر کے اپنے گھر کے بچوں کو چھوٹوں بڑوں کو اندر بٹھا کر ان کا دینی ذہن بناوے یہ تعلیم جو ہے تعلیم ایک تعمیر ہے تعلیم برائے تعلیم نہیں ہے بلکہ ایک تعمیر ہے کہ دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے امال کا شوق بڑھے نماز کا ذکر کا عبادت کا خدمت کا دعوت کا اللہ کے نام پر جان و مال لگانے کا دھیرے دھیرے دھیرے شوق بڑھتا رہے اور دھیرے دھیرے آخرت کی رغبت بڑھے دنیا سے بے رغبتی بڑھ جاوے جیسے جیسے عمر گزرتی جاوے آخرت کی باتیں سنتے سنتے سنتے سنتے اندر سے دنیا کی رغبت ختم ہو اور آخرت کی رغبت بڑھ رہی ہو جیسے جیسے عمر کے دن گزرتے جا رہے ہوں اللہ کی ملاقات کا شوق بڑھ رہا ہو اور آخرت کی رغبت بڑھ رہی ہو اپنی قبر کی فکر بڑھ رہی ہو دنیا سے بے رغبتی بڑھے گی پھر آدمی جیسے جیسے دن گزرتا جائے گا اتنا اپنی دنیا کم کرتا جائے گا اپنی دنیا کا یہاں تک کہ وہ اپنی زندگی میں ایک دن اس مرحلے پر پہنچے گا کہ وہ سو فیصد اپنی آخرت کے لیے تیار ہے جیسے اللہ والوں کے قصے سنتے ہیں بازا بزرگوں کے کہ جیسے جیسے زندگی کے دن کٹتے گئے اللہ کی ملاقات کا شوق ایسا بڑھتا گیا کہ انہوں نے اپنی دنیا کو کم کرنا شروع کیا اپنی دنیا کو کم کرنا شروع کیا اپنے ذمے جو دنیا کی جھنجھٹیں لگی ہوئی تھی اس میں سے اپنے آپ کو خود ہی نکالنا شروع کیا یہاں تک کہ اب کہہ رہے ہیں کہ بھائی اتنے سالوں سے موت کے لیے تیار ہوں جب بھی آ جاوے میں تیار ہوں روزانہ تیاری میں روزانہ توبہ کر رہے ہیں روزانہ اپنا معاملہ کلیئر کر رہے ہیں جہاں کسی سے مسئلہ ہوا فوراً وہیں رفا دفا کیا کہ بھائی مرنے کا ہے اور آدمی اپنا معاملہ کلیئر کرتا یہ محنت کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی محبت کٹے آخرت کی رغبت بڑھے اللہ کی ملاقات کا شوق پڑے اور اپنے حقیقی ٹھکانہ جنت کی یاد میں آدمی اس کا مشتاق ہو رہا ہو جنت کی یاد میں لگا ہو یہ بڑھاپے میں گھر بنانے کے چکر میں نہ ہو کہ پچاس سال تو ابا والے مکان میں گزر گئے اب بڑھاپا آیا ہے تو آدمی کو مکان اچھا نہیں لگتا ہے اور بڑا مکان بنانے کا پلان بناتا ہے بڑی دکان بنانے کا پلان بناتا ہے حالانکہ بڑھاپے میں آدمی کم کرتا جا رہا کہ دھیرے دھیرے دھیرے اب کم کریں سب ضرورتیں حاجتیں جو ہیں وہ کم ہو گئی بڑھاپے کی اب اس کو کم کریں آخرت کی آخرت کی فکر کو بڑھاویں ہمارے آخرت کو بڑھا دیں اس کے اسباب یہی ہیں کہ ابھی ہم نے آخرت کے تذکروں کو غائب کر دیا ہے جس میں آخرت کے تذکرے ہیں فضائل صدقات میں موت اور ماں بادل موت کے بہت تفصیلی تذکرے ہیں قرآن کی بعض آیات اور حضور علیہ السلاط والسلام کے حاضر سے آخرت کے مراحل کے تذکروں کو کھولا ہے وہاں پر اور بزرگوں کے واقعات لکھے ہیں اس سے آدمی کے جذبات بنتے ہیں قصص اللہ تعالیٰ نے بھی کلام پاک میں انبیاء کے قصے بیان کیے ہیں صحابہ کے اور بزرگوں کے واقعات ہیں کہ انہوں نے دنیا میں کس طرح زندگی گزاری اپنی دنیا کو کیسے کم کیا اور آخرت کی طرف کیسے راغب ہوئے اور کیسے اللہ کی ملاقات کے شوق میں وہ اللہ کی عبادت میں لگے اور کتنے انہوں نے کتنے قرآن کی تلاوت کی اور کتنے انہوں نے نوافل پڑھی اور کیسی تحجد کی پابندی کی اور کیسے رات رات پر اللہ کے سامنے روئے اور کیسے انہوں نے مخلوق کے خدا کے ساتھ ہمدردی کی یہ واقعات سننے ہیں اور باقی جتنا فضولیات ہیں ہر ایک جانتا ہے کہ میں کتنا فضولیات میں ہوں ہر ایک جانتا ہے وہ فضولیات کو ختم کریں اسی لیے مولانا الیاس صاحب نے جیسے چھ نمبر متعین کیے محنت کرنے کے لیے کہ بھائی چھ نمبروں پر محنت کریں تاکہ بقیہ دین پر چلنا آسان ہو آدمی میں استعداد بنے تاکہ آگے چلنا آسان ہو جاوے ایسے ساتویں چیز بتائی کہ لایا نی سے پرہیز کریں لایا ہر قسم کی لایا جس میں ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے جس میں ہمارا کوئی چوکوں پر چوراہوں پر چوپالوں پر ہوٹلوں پر پان کے گلوں پر ہماری کیا ضرورت ہے وہاں ہمارا ٹھکانا تو اب اگر آدمی اپنے کاروبار میں ہے حلال کمائی میں ہے یا پھر وہاں سے فارغ ہوا ہے تو اللہ کی عبادت و اطاعت دین کی محنت میں ہے پھر اپنی حاجتیں ہیں آرام کرنا کھانا پینا ہے بے بچوں کے تقاضے آدمی اپنے گھر میں ہوگا اس کے علاوہ چوتھی کوئی جگہ نہیں ہے یہ جتنی بیٹھکیں ہیں جتنی بیٹھکیں ہیں ہم کہ ان دہشتوں پر کیا ہو رہا اسی لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ امت کا اوپر والا طبقہ مالدار لوگ اور اوپر کا طبقہ ان کا فارغ وقت کلبوں میں لگ رہا ہے متوسط طبقے کا فارغ وقت ہوٹلوں میں لگ رہا ہے اور بالکل درمیانی طبقہ جو ہے نیچے کا طبقہ اس کا فارغ وقت چوپالوں پر لگ رہا ہے اگر امت کا یہ فارغ وقت مسجد اور مسجد کے تقاضوں پر لگنا شروع ہو جاوے تو دنیا سے سارا فساد ختم ہو جائے گا جتنے گنا ہو رہا ہے اس کے منصوبے وہ کلبوں میں بنتے ہیں یا ہوٹلوں میں بیٹھ کر بنتے ہیں یا پھر آخری درجے میں محلے کے جو نوجوان ان کے پاس اتنی زیادہ استعداد میں کسی ہوٹل یا کلب میں جا کر بیٹھے اپنے محلے کی چوپال پر چوک پر چوراہے پر بیٹھے وہیں بیٹھے بیٹھے باتیں شروع کسی کی قیمت شروع ہو گئی کسی کی چگلی شروع ہو گئی کہیں بدنظری لگ گئی وہیں سے اور وہیں سے منصوبہ بنا کوئی چلو وہاں گھومیں گے وہاں پھریں گے یہ امت کا فارغ وقت ہے اگر یہ فارغ وقت مسجد اور مسجد کے تقاضوں پر لگنا شروع ہو جاوے تو سارا فساد ختم ہو جائے گا یہ اسی کا ایک اسی کا ایک طرز ہے یہ کہ مقامی محنت کے ذریعے سے اس وقت میں سے ایک آدھا گھنٹہ مسجد کی تعلیم میں لگ جاوے اور اسی اور وقت میں سے ڈھائی گھنٹہ گھر گھر جا کر ایک ایک مسلمان کی خیر خبر میں اور ایک ایک مسلمان کے ساتھ بیٹھ کر دین ایمان کی اور امال کے نفے اور آخرت کی باتوں میں لگیں تاکہ ہر آدمی اپنے مقصد پر پڑ جائے اسی میں کوئی محلے میں بیمار ہے اس کی عیادت کر لیں گے کوئی مصیبت زدہ ہے اس کی تعزیت کریں گے یہ مسلمان کے مسلمان ہونے کے ناطے حقوق ہیں کسی کا انتقال ہو گیا ہے اس کے جنازے میں شریک ہو جائیں گے کوئی راستہ بھولا ملا ہے اس کو راستہ بتا دیں گے کوئی بھوکا آ گیا ہے اس کو کھانا کھلا دیں گے یہ حضور علیہ السلاۃ والسلام کی مسجد کے لوگوں کے یہ امار تھے یہ آپ کی معاشرت کا جز ہے کچھ لوگ اللہ کے راستے میں گئے ہیں ان کے گھر والوں کی خیر خبر لیں گے یا ہماری بستی میں باہر سے مہمان آئے ہیں دین سیکھنے کے لیے تو ہم ان کو دین سکھائیں گے جماعتیں آتی ہیں ان کی نصرت کریں گے اپنا وقت اس ان پر لگائیں گے یہ ہمارے وقت لگنے کی جگہ ہے لیکن چونکہ طبیعت ہے اس کی عادی نہیں ہے اس لیے اس کی مشق کرنے کے لیے روزانہ یہ امال بتائے ان اعمال کے ذریعے سے اس کی مشق کر کے آدمی اپنی مسجد کو مسجد کی محنت کو اتنا وقت دے اس لیے آپ حضرات سے گزارش آپ بھی طے کریں کہ انشاءاللہ اپنے اوقات کو بجائے ایران توران میں لگانے کے مسجد کی محنت میں لگائیں گے لگائیں گے انشاءاللہ کون کون لگائیں گے اور ڈھائی گھنٹہ تو کم سے کم نہیں ڈھائی گھنٹہ تو کم از کم باقی آدمی کاروبار سے فارغ ہے ہوٹل میں کام کرتا ہے وہاں سے ایک مہینے کے لیے کرایا تو چوبیس گھنٹے فارغ ہے اس کے گھر کے کچھ تقاضے ہوں گے دو گھنٹے چار گھنٹے ہوں گے باقی اس کے بعد آٹھ دس گھنٹے روزانہ ہے تو روزانہ اتنا وقت دے دیں مسجد روزانہ اتنا وقت دے دیں اپنے گھر والوں پر اتنا وقت لگاوے اپنے بچوں پر بیوی پر ان پر محنت کرنے میں لگاوے اپنے دوستوں پر لگا دیں بس اپنا وقت جو ہے خیر کے کاموں میں لگا دیں خیر کے کاموں میں لگا چوپالوں پر چوراہوں پر توبہ کر بیٹھنے کہ نہیں بیٹھنا ہے وہاں جہاں ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بیٹھک پر تو جو ہے نا سب نماز ہی بیٹھتے ہیں بیٹھک پر بیٹھنے آئے ہیں وہی سب سے بڑی خرابی ہماری ہے ایک مسلمان اس کے پاس ہی کہاں کو بیٹھک پر بیٹھنے جائے اس کے پاس کتنے تقاضے ہیں کتنے تقاضے ہیں رحمی کا تقاضا ہے کیا ہمارا وقت اتنا پروکٹ ہے دو گھنٹے روزانہ والدہ بیمار ہے ماں کی خدمت کرنا دو گھنٹے ابا خدمت کے محتاج ہے دو گھنٹے ابا کے پاس بیٹھ جاویں وہاں ماں ترس رہی ہے بیچاری کہ بیٹا میرے پاس آ کر بیٹھے باپ ترس رہا ہے کہ میرے پاس آ کر بیٹھے وہاں طبیعت نہیں لگ رہی ہے دادا بیمار ہیں اس کو خدمت کی ضرورت ہے اس کو انسیت کی ضرورت ہے بیچارہ بڑھاپے میں اسی سال کا گھر میں پڑا پڑا پڑا تھک جاتا ہے اس کے پاس بیٹھنے والا کوئی نہیں بیمار آدمی کو انسیت کی ضرورت ہے بتیجا جا کر روزانہ رات کو وقت ہے اس کے پاس تو بجائے بیٹھک اور چوپال پر بیٹھنے کے دادا کے پاس آدھا گھنٹہ گھنٹہ بیٹھ جاؤں رحمی کی نیت میرا دادا ہے کی کوئی خدمت ہوگی خدمت کر دوں گا لیکن یہاں جو ہے یہ نفس کی چاہتے ہیں ہوٹلوں پر بازاروں پر بیٹھکوں پر اور آدمی کو شایدان دھوکہ دیتا ہے ہماری بیٹھک پر تو بدھر نمازی کوئی بھی بے نمازی نہیں ہمارے سارے نمازی آدمی فارغ بیٹھا مسلمان فارغ نہیں ہوتا ہے فارغ ٹھیک ہے اپنے جسم کی ورزش کے لیے تھوڑی تفریح کر لے کچھ ورزش کر لے وہ اپنی جگہ پر ہے آدمی اپنی کوئی حاجت ہے بازار جا کر اس کو پورا کر لے اپنی حاجت ہے کاروباری آدمی ہے کاروبار کرے گا بازار جا کر لیکن یہ چوکوں پر چوراہوں پر چوپالوں پر بیٹھکوں پر ہوٹلوں پر پان کے گلوں پر یہ ہماری زندگی کا نظام نہیں ہے ابن عمر بازار جاتے تھے روزانہ حضرت ابئی ابن سفید ابن حضرت ابئی کے ساتھ عبداللہ ابن عمر بازار جاتے تھے بازار کا چکر لگا تھا پھر واپس آ جاتے ایک دن وہ نوجوان صاحب جن کا نام ابھی ذہن سے نکل رہا ہے انہوں نے کہا کہ ابن عمر آپ روزانہ بازار آتے ہو کچھ کام کاج ہوتا نہیں آپ نہ کسی سے ملتے ہو اور نہ کسی کے پاس جاتے ہو لیکن نہ کہیں بیٹھتے ہو لاؤ آج تو کسی جگہ تھوڑی دیر بیٹھ جانا تو ابن عمر نے کہا وہ جو نوجوان لڑکے تھے ان کا پیٹ ذرا باہر نکلا ہوا تھا کہا وہ پیٹو اس کو کہا کہ میں جو بازار آتا ہوں نا وہ لوگوں کو سلام کرنے کے لیے آتا ہوں جو سلام کرنے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت بیان کی ہے تو مجھے اور کوئی غرض نہیں ہوتی صرف سلام کرنے آتا ہوں لوگوں کو سلام کر کے واپس کر مجھے کام ہو تو بیٹھوں نا یہاں مجھے کوئی کام ہی نہیں حضور علیہ السلام نے صحابہ سے کہا کہ بازار میں مت بیٹھا کر راستوں پر مت بیٹھا کرو تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم لوگ تو اپنی ضرورت کے واسطے بیٹھتے کیوں بیٹھتے کہا کہ ہماری تجارت وغیرہ کی ضرورت رہتی اس زمانے میں ایسی آفس ہے دکانیں تو تھی نہیں آٹھ بازار کی طرح بازار ہوتا تھا جیسے آٹھ لگتے ہیں کوئی یہاں بیٹھ گیا کوئی وہاں بیٹھ گیا کوئی وہاں بیٹھ گیا تو پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم اپنی ضرورت تجارت کے واسطے بیٹھتے ہو تو راستے کا حق ادا کیا کرو صحابہ نے پوچھا ہے رسول اللہ راستے کا کیا حق ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دیا کرو کوئی بھولا ہوا مسافر ہو اس کو راستہ بتا دیا کرو اور ایک دوسروں کو سلام کیا کرو اور بل معروف اور ننی انل منکر کیا کرو یہ کس کو کہا جا رہا ہے جو بازار میں کام سے بیٹھے اپنی تجارت کے بعد ان کو کہا کہ سلام کرے ان کو کہا کہ راستہ نہ روکیں کسی کو ایزا کا ذریعہ نہ بنے ان کو کہا جا رہا ہے کہ سلام کو عام کریں اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ بل معروف اور نہیں انل منکر کرو ورنہ فارغ لوگوں کو تو کہہ دیا کہ راستے پر مت بیٹھے مسلمان کا وقت اتنا پوکٹ کا نہیں ہے کہ روزانہ دو گھنٹے ہوٹل پر گزار دیں ہمارا وقت بہت قیمتی ہے اگر ہمارے پاس دین ہے ہمارے پاس علم ہے تو ہم دوسروں کو دیں گے ہمارے پاس نہیں ہے وہ ہم سیکھیں گے اتنا وقت اپنے بیوی بچوں کو دیں گے ماں باپ کی خدمت پہ لگا اتنے سارے تقاضے ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں اپنے گھر کے کام کاج ہیں حضور علیہ السلام اپنے گھر میں خود جھاڑو لگاتے اپنی اہلیہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے یہاں حضور علیہ السلام آٹا گون دیتے تھے اپنی بکریوں کا دودھ دھو لیتے تھے اپنے چپل جوتا پھٹ جاتا اس کو گانٹ لیا کرتے تھے آپ کے گھر میں مہمان آتے آپ ان مہمانوں کی خدمت اپنے ہاتھ سے کرتے تھے یہ حضور علیہ السلام کی معاشرت کے بنیادی اجزاء ہیں یہ بنیادی چیزیں ہیں اس لیے اپنے اوقات کی حفاظت کریں اس محنت سے یہی چاہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کا جو وقت ضائع ہو رہا ہے برباد ہو رہا ہے وہ وقت اعمال میں اور اعمال مسجد میں اعمال دعوت میں گزرے تاکہ اس وقت کے ذریعے سے اور لوگوں پر محنت ہو اور اور لوگوں کو دین سے قریب کرنے کی علم سے قریب کرنے کی کوشش ہو اور جو جہاں ہے وہاں سے اپنے دین کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہو اسی لیے محلے میں گش کرنے کو کہا ہفتے میں کہ ایک دن گش کر کے سارے لوگوں کو جمع کریں اور ان فکروں کو اجاگر کریں اس کی یاد کہانی کریں کیونکہ روزانہ باطل تذکرے بہت زیادہ ہیں کم از کم محلے میں ایک دن جمع کر کے بیس پچیس منٹ آدھا گھنٹہ ان کے سامنے ایمان یقین آخرت کی باتیں کریں گے گھر گھر جا کر اس کی بات کریں گے تاکہ ہمارے محلے میں باطل اور غلط تذکروں کے مقابلے میں حق کے اور صحیح کے تذکرے بڑھ جائیں اور وہ جوار کی ایسی بچیوں کو تلاش کریں صبح دونوں کی گھر گزاریاں سنی ہوگی بہت سونے کہ قرب و جوار کے ہماری بچیوں کے مسلمانوں کے کیا حالات ہیں ان حالات میں لوگ جی رہے ہیں و اسلام کے درمیان میں ان کے پاس نماز نہیں ہے روزہ نہیں ہے ارے کلمہ تک صحیح نہیں ہے ایسے ہزاروں مسلمان ملیں گے جن کا کلمہ تک صحیح نہیں جس کی کوشش کریں دوسرے گشتوں کے ذریعے سے وہاں جا جا کر ان کے ان سے تعلق بناویں رابطہ بناویں اور رابطہ بنا کر پھر ان کو دین دینے کی کوشش کریں گے اسی طرح مہینے میں اپنے تین دن کا ہفتہ طے کر کے بارہ پندرہ آدمیوں کو اپنے ساتھ تیار کر کے لے جا کر ایسے دیہاتوں میں جاوے دو کام ایک ساتھ ہو جائیں گے دو ہاتھ والوں پر بھی محنت ہوگی اور اپنے ساتھ جن بارہ پندرہ کو تیار کیا ہے وہ دین کی جس سطح پر ہیں ان کو ان کی اس سطح سے آگے بڑھائیں گے علم کی وہ جس سطح پر ہیں علم کی اس سطح سے ان کو آگے بڑھائیں گے ان کو دو صورتیں یاد ہیں تیسری یاد کرا دیں گے نماز کے فرائض یاد ہے واجبات یاد نہیں واجبات یاد کرا دیں گے ان کو نماز کا ظاہر یاد ہے نماز کا باطن اور خوشو یاد نہیں ہے تو ان کو خوشو کا طریقہ سمجھائیں گے کہ نماز کیسے خوشو سے پڑھی جائے گی ان کو عبادات کا دین معلوم ہے تو ان کو معاملات و معاشرت کا دین سکھائیں گے یہ ہمارے ذمے ہیں اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے درخواست ہے کہ یہ مقامی محنت کا ایک خاکہ ہے مقامی محنت کا ایک خاکہ ہے اللہ کا فضل ہے کہ جن مسجدوں میں اس کو ترتیب کے ساتھ کیا جا رہا ہے وہاں خود کام کرنے والے بھی نفع اٹھا رہے ہیں اور ان کی محنتوں کے ذریعے سے ایسی ایسی جگہوں پر دین پہنچ رہا ہے اور ایسے ایسے گھروں میں دین پہنچ رہا ہے جہاں ان کے گھروں میں پیچھے دین نہیں تھا دین کی طلب نہیں تھی دین کی فکر نہیں تھی اور وہ ان کے لیے ذریعہ بن رہے ہیں اور یہ ہمارا سرمایہ بن جائے گی باقی زندگی تو کہیں بھی گزر جائے اپنا فارغ وقت ہم کہیں بھی لگا سکتے ہیں ابھی ہمارے پاس اختیار ہیں لیکن خوش قسمتی ہے کہ آدمی اپنے اس فارغ وقت کو اللہ کے دین پر اور دین کی بلندی پر لگاویں حضور علیہ السلام نے فرمایا تو بال آپ دین مفتا الخیر اور مغلا فلشر بڑا خوش قسمت ہے وہ بندہ جس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں خیر پھیلنے کا ذریعہ بنا اور شر کا اور شر کا ذریعہ بننے سے اللہ اسے بچا لیں اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے درخواست ہے کہ سبھی بھائی طے کریں کہ انشاءاللہ اپنی زندگی کے ان ساری اوقات کو دین کی محنت پر لگائیں گے لگائیں گے انشاءاللہ اور ان پانچوں امال کو پابندی سے کریں گے کرو گے ان شاء اگر یہ اس ترتیب پر کام ہوتا رہا تو چند دنوں میں اپنی بستیوں کے نتائج دیکھیں گے کہ بے نمازیوں کی تعداد گھٹتی جائے مسجد کی سطح بڑھتی جائے اشراق پڑھنے والے بڑھیں گے تحجد پڑھنے والے بڑھیں گے معاملات میں ظاہری طور پر معاملات کی صفائی نظر آئے گی عورتوں میں حیا اور شرم کا ماحول بنے گا اور اسلامی معاشرے کو جگہ ملے گی لیکن ضرورت ہے کہ اس ڈھائی گھنٹے میں ان سب چیزوں کو بولا جاوے جو ہمارے چھ صفات ہیں چھ صفات حضرت جی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ چھٹا نمبر تو ہمارا آخری نمبر ہے اس سے پہلے پانچ نمبر ایمانیات کو بولیں مغیبات کو بولیں عبادات کو بولیں گے علم اور ذکر کو بولیں گے اکرام اور اخلاق کو بولیں گے جی اخلاص کو بولیں گے جی۔ گھر گھر جا کر اسی لیے ایک ایک ملاقات بیس پچیس منٹ آدھا گھنٹے کی ہوگی تب جا کر یہ پوری بات تفصیل سے آئے گی اور پھر ان سے عزائم کروائیں گے اللہ کے اللہ کے نام پر دین کی محنت کے لیے نکلنے کی کریں گے انشاءاللہ کون کون کریں گے اللہ ہم سب کے لیے آسان فرماوے اس کی نیت اب بنائی ہے تو دو کام اور کر لیں ایک تو یہ ہے کہ ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے ہلکے لگا دیتے ہلکے وائز اس لیے جیسے ابھی تک جم کر بیٹھے بیٹھے رہے پیچھے والوں سے بھی ہماری گزارش ہے کہ وہ بھی اٹھ کر باہر نہ جاوے بلکہ جب ہلکوں کے نام پکارے جاوے تو وہاں سے اٹھ کر اپنے ہلکے والوں کے پاس بیٹھ کر اپنا روزانہ ڈھائی گھنٹے کا وقت اور اپنے سہ روزے کا ہفتہ یہ دو چیزیں طے کر لیں اور اپنے گھر جا کر گھر والوں کے مشورے سے اپنے گھر کی تعلیم کا وقت دیکھیں دونوں گشتوں کا وقت یہ ہے آپ کی مسجد جو بھی ہے ان کے ساتھ جڑ جاوے مشورے کا اور تعلیم کا وقت یہ ہے اس میں اپنی مسجد کی جماعت کے ساتھ جڑ جاوے باقی تین دن اور ڈھائی گھنٹے کا اور سالانہ خروج کا اپنا مہینہ وہ طے کر لیں اپنی ذات سے پکی نیت کریں اور پھر دو دو رکعت پڑھ کے اللہ سے مانگے کہ اللہ ہم نے ان اعمال خیر کو کرنے کی نیت کی ہے تو ہمارے لیے آسان کر دے تو ان اعمال پر ہمیں جما دے کریں گے انشاءاللہ اور ڈھائی گھنٹے کا وقت جو ہے نا صبح کا طے کریں بعض مرتبہ شیطان چکر دیتا ہے کہ اپنے شام کو کر تو شام کو جو ہے ڈھائی گھنٹے پورے نہیں ہوتے اور دیہاتوں میں تو اور زیادہ جلدی لوگ تو عشاء کے بعد فوراً سونے کا ماحول بن جاتا ہوں شہروں میں جو ہے دوسرے کاموں میں لوگ لگ جاتے ہیں رات کو اور صبح صبح جو ہے فجر کے بعد جو لوگ شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے پورا وقت اگر نہیں ہے فجر کے بعد ایک گھنٹہ ایک گھنٹہ فجر بعد دے دیں گے ڈیڑھ گھنٹہ شام کو دیں گے دو گھنٹہ صبح تو دو گھنٹہ صبح دے دیں آدھا گھنٹہ شام کو دے دیں گے دل لائے ہے کہ کوئی مدرسے کا مدر نہیں جن کا فوراً مدرسہ ہوتا ہے وہ مدرسے کی چھٹی کے بعد ایک ڈیڑھ گھنٹہ دے دیا شام کو ایک گھنٹہ دے دیا اچھا رہا مسئلہ ملاقاتوں کا بہت سی مرتبہ ساتھی کہتے ہیں کہ صبح ملاقاتیں نہیں ہوتی ایسا نہیں ہے ہر بستی میں مختلف طبقات ہوتے ہیں اور دوسری بات ہے کہ ہم کو کسی آدمی کو اس کے گھر پر ملنا فرض نہیں ہے وہ گھر پر نہیں ہے اس کی دکان وہاں قریب میں محلے میں تو وہاں مل جائے گا اور صبح صبح جا کر ابھی ہے دکان پر فارغ ہے ملاقات کر لیں فارغ نہیں اس سے وقت لے لیں کسی آدمی کا کارخانہ ہے یہاں گاؤں یہاں ہے ہائی بھی ایک کلو میٹر ہے وہاں اس کا کارخانہ ہے وہاں چلے جاؤ جو جہاں سہولت سے مل سکتا ہے گھر میں مل جاؤ گھر میں مل لیں دکان پر سہولت سے ملاقات وہاں مل رہے ہیں ہائی وے پر ملے تو ہائی وے پر مل رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکہ کی زندگی کی تیرہ سال کی محنت ہے اس میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہوگی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے ملاقات نہ کی ہو کسی کو گھر پر ملے ہیں کسی کو چوراہے پر ملے ہیں کسی کو چوک پر ملے ہیں کسی کو بازار میں ملے ہیں بازار کے بھی واقعات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملاقاتیں کرتے تھے پیچھے ابو جہل پھرتا تھا اور لوگوں کو بہکاتا تھا یہ میرا بھتیجا ہے اس کی بات مت سننا تو کاز اور ظلم جنا کے بازاروں میں ملاقات کی ہے مینا میں لوگ جاتے تھے مینا میں جاہلیت میں بھی حج ہوتا تھا تو مینا میں قافلے آ کر ٹھہرتے تھے تو ان کے خیموں میں جا کر ملاقات کرتے تھے یہ مدینہ والوں کو جو اسلام ملا ہے کہاں ملا ہے مدینہ والوں کو جو اسلام ملا وہ مینا میں ملا حضور نے ان کی مینا میں ملاقات کی ان کی بیت کا قصہ بھی تفصیل دے وہ بھی مینا کا واقعہ ہے تو اس میں جہاں آدمی سہولت سے مل فجر بعد ہم نکلے دو چار گھر دے کے بھائی کوئی مرتو نہیں بجا گھبراہ نکلی گیا تھے سوئی گیا ایسا مسئلہ نہیں ہے کوئی ملے یا نہ ملے اپنا وقت طے کر لے بھائی میرے پاس صبح میں نو بجے کاروبار پر جاتا ہوں صبح میرے پاس نو بجے تک وقت ہے تو پونے نو ہوتا یا ساڑھے آٹھ تک میں وقت دے دوں گا ڈیڑھ گھنٹہ ابھی سردیوں میں اور گرمیوں میں تو ڈھائی گھنٹے پورے ہو جائیں گے وہاں تک کوئی ملے یا نہ ملے میں وقت دے رہا ہوں دو آدمی ہوئے دو آدمی مل کر ایک گھر گئے دوسرے تیسرے کوئی نہیں ملا چوتھے گھر میں کوئی مل گیا ملاقات کر لے لیکن جن کے پاس صبح سہولت ہے وہ تو اپنا صبح کا وقت طے کریں اچھا وقت ہے بہت مناسب ہے ابھی ہم نے چونکہ ماحول بنایا نہیں ہے ملاقاتوں کا اس لیے کم ہو رہی ہے دھیرے دھیرے دھیرے اس کا ماحول بن جائے گا تو انشاءاللہ ملاقاتیں ہوگی لیکن ابھی سے شروع کریں گے تو مہینے دو مہینے ماحول بنے گا اور آئندہ سال تک میں ایسا قابو میں آ جائے گا کہ آئندہ سال جب کارگزاری ہوگی تو آپ کی ستر اسی فیصد ملاقاتیں صبح ہو رہی ہوگی کیونکہ صبح زیادہ تقاضے ہوتے جماعت جا رہے اس کی روانگی صبح ہوتی ہے وصولی صبح ہوتی ہے جماعت واپس صبح آتی ہے ان کی کارگزاری کا وہی موقع ہوتا ہے مہمان جماعت مسجد بدلتی ہے صبح صبح بدلتی ہے اور صبح صبح ہمارا سناٹا ہے تو تین دن کی جماعت جا رہی وصولی والا کوئی نہیں ہے چلے کی جماعت کی وصولی والا کوئی نہیں ہے مہمان جماعت آ رہے نصرت والا کوئی نہیں ہے سب کہہ رہے ہیں ہم شام کو آئیں گے اس لیے آپ سے گزارش ہے جن بھائیوں کے پاس صبح چاہے گھنٹہ ہو دو گھنٹے ہو ڈھائی گھنٹے ہو اتنا وقت صبح کا کر لو اور باقی وقت شام کا طے کر لو کرو گے ان کون کون کریں گے اللہ آسان فرما اب ہلکے لگوا دو سکون سے بہتر ہے ایک ایک ہلکے کا نام بولیں گے بھائی اٹھا نہیں ابھی اس بھائی کو بٹھا دو ذرا لڑکے کو بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر صبر کر لو پانچ سات منٹ لگے گی ایک اہم کام ہو رہا ہے پیچھے والوں سے بھی ہماری گزارش ہے کہ ابھی کوئی اٹھے نہیں بیٹھ کر اطمینان سے کام کر لے جو ہلکا پکارا جاوے اس ہلکے کا جو فرد جہاں بیٹھا ہے وہ کھڑا ہو کر اپنے ہلکے والوں کے ساتھ بیٹھ جائے جی، ہمارا پالن پور ہلکا نمبر ایک ایک ساتھی آ کر اپنی مسجدوں کے اعتبار سے پرچے لے کر کھڑے ہو جا کھڑے ہو جا کھڑے جا ہلکا نمبر ایک کھڑا ہو جائے کھڑے ہو جاؤ ہلکا نمبر ایک کھڑا ہو جائے کوڈ خبر کوڈ نمبر خبر آپ ہلکا نمبر ایک پالن پور کا ساتھی پورے مجمے میں جہاں بھی ہو یہاں جلدی بڑھ جاؤ بھائی جلدی ذرا تیز قدم تیز قدم چل لو آگے کی طرف آ کر مسجد والی بیٹھ جاؤ ہلکا بیٹھ جائے نیتا ہلکا نیتا والے کھڑے ہو جاؤ خالی جگہ میں آگے آ جاؤ مسجد والے بیٹھ جاؤ ایک آدمی کے پرچہ لے لیا بھائی میٹا والے سب آگے ادھر آ جاؤ ابھی ہلکا کھڑا کرو بھائی ہلکا نمبر دو پالن پور ہلکا نمبر دو بھائی ہلکا نمبر دو پالن پور جہاں بھی ان کے ساتھ یہ سب کھڑے ہو جاؤ تشکیلی کمرہ ہاں جی، آپ لوگ تشکیلی کمرے کے قریب چلے جاؤ ایک آدمی آ کر پرچے لے لو باقی ساتھی وہاں چلے جاؤ جلدی سے کرو کے کو اپنے ساتھیوں کو لے کر جلدی سے بڑھ جاؤ جلدی سے ذرا تیز قدم چل لو تیز قدم چل لو اور جا کر مسجد وائز بیٹھ لو ہلکا نمبر تین پالمپور ہلکا نمبر تین کے ساتھ بھائی دو نمبر کے ساتھ جلدی پہنچ جاؤ جلدی چلے جاؤ نہیں ہے سوئچ آف کر دو W W W dot com دا وائیو آف